پارہ نمبر گیارہ الیون جز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون جب تم ان کی طرف واپس لوٹو گے تو وہ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے تم عذر پیش نہ کرو ہم ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے کیونکہ اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتا دیے ہیں اور قریب اللہ اور اس کا رسول تمہارے عمل دیکھ لیں گے پھر تم غائب اور حاضر کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو وہ تمہیں اس کی خبر دے گا جو تم کیا کرتے تھے اس سے پہلے کہ ہم یہ آیتوں کا خلاصہ دیکھیں ایک بیک گراؤنڈ یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا جنگ تبوک کے موقع پر کہ سارے لوگ شریک ہو جائیں سبھی کو کمپلسری ہے شرکت کرنا تقریباً تیس ہزار مسلمان اس میں شریک ہوئے اتنے سارے لوگ اب تین طرح کے جو لوگ تھے وہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکیں بوڑھے بچے عورتیں اور معذور لوگ جو تھے اندھے لنگڑے ان کو رخصتی تھی اور ان پہ گرفت بھی نہیں ہے دوسرے طرح کے لوگ تھے وہ منافقین تھے یہ بھی جنگ میں نہیں شامل ہوئے اور تیسرے طرح کے جو لوگ تھے وہ تھے سستی کی وجہ سے جنگ میں شریک نہ ہونے والے اور اس میں بھی دو گروہ بنے تھے جو سستی کی وجہ سے نہیں گئے تھے ان کے دو گروپس بنے تھے جنہوں نے ازڑ نہیں پیش کیا تھا جھوٹا ازڑ نہیں بہانے نہیں انہوں نے بنائے انہوں نے سچ بات بتائی تھی کیوں نہیں گئے سستی کی وجہ سے وغیرہ وہ بتا دیا انہوں نے یہ منافق نہیں تھے بلکہ صحابہ تھے یہ جو تھے وہ دس لوگ تھے ٹوٹل دس لوگ ان میں سے جو سات تھے انہوں نے کیا کیا اپنے آپ کو مسجد میں کھمبوں میں باندھ دیا تھا پیلر کو باندھ دیا اپنے آپ کو باندھ کے رکھا تھا اور انہوں نے یہ کہا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف نہیں کریں گے تب تک ہم ایسے ہی بندے ہوئے رہیں گے ہم یہیں پہ رہیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا ہو سات لوگوں کو اب تین لوگ بچے تھے وہ تھے کعب بن مالک ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی تینوں کا جو ہے وہ ٹوٹل سوشل بائیکاٹ کیا گیا ایسا بائک کیا گیا کہ کوئی بھی ان سے بات نہیں کرتا تھا کسی کو اجازت نہیں تھی کہ ان کے پاس بات کرے اور یہ تینوں مسجد میں بھی آتے تھے نماز کے لیے تو ان کی طرف بھی کوئی نہیں دیکھتا تھا سوچے ایسی سچویشن ہو تو کیا حال ہوگا اسی لیے وہ آیت بھی ایسی آئی ہے کہ ان پہ زمین تنگ ہو گئی تھی ان کے دل کا حال بیان کیا گیا ہے کوئی دیکھنے تیار نہیں ان کی طرف تو چالیس دن بعد ان کی بیویوں سے کہا گیا کہ آپ تم الگ ہو جاؤ تم اپنے میکے چلے جاؤ ان کے ساتھ نہیں رہنا ہے پھر اس کے بعد پچاس دنوں بعد یعنی ٹوٹل پچاس دن یہ سب چلتا رہا پچاس دنوں بعد پھر ان کے معافی کی گئیں یعنی دیکھیں صحابہ اور صرف سستی کی وجہ سے یہ نہیں جا پائے تو سوچے سستی کی وجہ سے چھوڑنا اس کے اوپر اتنی پکڑ آ گئی فرمایا اور آپ کی واپسی پر یعنی جب تبوک سے آئیں گے جنگ سے آ جائیں گے آپ کی واپسی پر عذر پیش کرتے یہ منافقوں کے بارے میں عذر بہانے پیش کرتے رہتے قسمیں بھی کھاتے ہیں اللہ کی قسم ایسا اور سچ میں میرے ساتھ یہ ہوا نا میرا بچہ بیمار ہوا تو میں نہیں آ پایا گھر میں بھی کوئی نہیں تھا یہ وہ اپنے طرف سے بہانے بازیاں کر رہے تھے آپ ان کی طرف توجہ نہ فرمائیں ان سے درگزر کرے بولنے دیں ان کو بکت رہیں بولیں اور نکل جائیں یہاں سے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا ہے منافق ہے جتنی بول رہے ہیں نا سب جھوٹ ہیں بہانے بنا رہے ہیں ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے یہ منافقوں کا بتایا گیا کہ دیہاتی الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں کافر بھی ہوتے ہیں اس میں منافق بھی ہوتے ہیں اور مومن بھی ہوتے ہیں تینوں طرح کے ہوتے ہیں چونکہ دیہات میں رہتے ہیں اس لیے ان کا کفر اور دفاع کافی سخت ہوتا ہے دیہات کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کرے تو سمجھتے ہی نہیں سمجھنا چاہتے بھی نہیں بہت سخت ہوتے منافقت اگر ہے نا تو بہت زیادہ منافقت ہوتی ہے ان میں پھر بھی سٹی کے لوگ پھر بھی سمجھاؤ تو سمجھ جاتے تھوڑے سافٹ ہوتے کیونکہ وہ اللہ کے حدود کو نہیں جانتے علم نہیں ہے نا ان کو اللہ کے حدود کا علم نہیں ہے اس کے لیے وہ ایسا کرتے ہیں اسی لیے علماء سے جڑے رہو علماء کے ساتھ لگے رہو ورنہ اس طرح سخت بن جائے گے نفاق میں بھی اور کفر میں بھی اس لیے ہمیشہ علماء سے جڑے رہنا چاہیے ہمیں پھر آگے فرمایا کہ یہ دیہاتی جب اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں تو اسے تاوان سمجھتے ہیں ان کو لگتا ہے یہ ہم جرمانہ بھر رہے ہیں جو بھی شخص مشکل کے ساتھ بوجھ سمجھ کے خرچ کرتا ہے تو اس میں نفاقت ہے وہ منافق ہے انسان بہت سمجھ کے خرچ کر رہا ہے تو اپنے آپ کو بھی چیک کرنے کی یہاں پر ضرورت ہے یہ دیہاتی مسلمانوں پر آفتیں آنے کا انتظار کرتے کہ ان پہ کب آفت آئے یہ سب مر جائے اور ہماری جان چھوٹے ہمارے پاس کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ مانگتے رہتے ہیں اللہ کے راستے میں فرمایا گیا ان دیہاتیوں پر آفت آنے والی ہے پر آفت آنے والی وہ انتظار کر رہے نا آفت انہیں پہ آنے والی ہے اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دوسروں کا برا چاہتا ہے نا جو اس کا ہی برا ہوتا ہے ٹٹ فار ٹیٹ جو برا چاہے گا اس کا ہی برا ہو جائے گا اس لیے کبھی بھی کسی کا برا نہیں چاہے البتہ وہ دیہاتی جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کی قربت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں یہ مومن ہے جو خوشی خوشی کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں منافقوں کی طرح نہیں ہے اللہ انہیں قریب اپنی رحمت میں داخل فرما دے گا یہ لوگ رحمت میں ہوں گے اللہ کے پھر رکو نمبر تھرٹین آیات نمبر ہنڈریڈ سے لے کے ون ہنڈریڈ ٹین تک جس میں مہاجرین اور انصار اور ان کی اتباع کرنے والوں کی فضیلت بتائی گئی ہے اور ساتھ ساتھ مسجد درار اور اس کو اردو میں زیرار بولتے ہیں نا دود کو زاد بولتے ہیں تو ہے تو ویسے بھی عربی نام تو مسجد درار یعنی درار دینے والا نقصان دینے والا اور مسجد تقوا اس کے بارے میں آتا ہے اس سے پہلے کہ میں آیتوں کا خلاصہ لوں ایک اس کا بیک گراؤنڈ ضرور یاد رکھیں تاکہ ساری آیت آپ کے لیے ایزی ہو جائے مسجد دیرار مدینہ کے منافقوں نے تعمیر کی تھی یہ منافقوں نے مل کے بنائی تھی اور اس میں جو اہم کردار تھا مین رول جو تھا وہ ایک عیسائی کا تھا اس کا نام تھا ابو عامر راہب راہب تھا یہ اور اس کو بہت لوگ متقی سمجھتے تھے کرسچن تھا متقی سمجھتے تھے تو دیکھا کہ یہ تو سب لوگ آپس وسلم کی طرف مائل ہو رہے تو ابھی اس نے بھی پلاننگ کی اسے ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے تاج پہنایا جائے گا مجھے لیڈر بنایا جائے گا مدینہ کا لیکن آپ یہ آبو عامر عیسائی نے دیکھا راہب نے دیکھا کہ یہ اب لوگ آپ وسلم کی طرف مائل ہو گئے اور یہ پتہ ہی کون تھا حنزلہ رضی اللہ عنہ کا باپ یعنی دیکھیں بیٹا نیک صحابہ اور یہ باپ دیکھیں ابو عامر عیسائی اسی نے آئیڈیا دی تھی منافقوں کو اور مقصد کیا تھا اس کا اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو کسی طرح نقصان پہنچایا جائے اور پھر دشمن وہاں پر ہی جمع ہو کر مشورہ کر سکے مسجد کے اندر ہی یعنی مسلمانوں کی مسجد میں ہی مسلمانوں کے خلاف کوئی پلان کیا جائے تو وہاں بیٹھ کر مشورہ کیا جائے اور اطمینان سے وہاں قیام کر سکے لوگ کوئی بھی شک بھی نہیں کرے گا کہ مسجد میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں روم میں کیا تھا کرسچینٹی تھی نا تو اس نے یہ بتایا کہ میں بھی عیسائی ہوں تم بھی عیسائی ہو تو مذہب کا اس نے واسطہ لے کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا یہ آب و عامر نے رومنس کے ساتھ یہ اس کی چال تھی سب اور منافقوں کو بھی ساتھ میں رکھا ہوا تھا اس نے چنانچہ انہوں نے کیا کیا منافقوں نے مسجد قبا اور مسجد نبوی اس کے درمیان انہوں نے مسجد قبا کے قریب ایک مسجد تیار کی اور پھر یہ مسجد جب تیار ہو گئی تو پھر انہوں نے بتایا لوگوں کو کہ ہم نے یہ مسجد کیوں بنائی ریزن دینا ہے نا کہ ابھی اتنی مسجد ہے تم اور کیوں مسجد بنا رہے تو لوگوں کو کیا بتا رہے تھے کہ ہمارے اندر کچھ کمزور لوگ ہیں بوڑھے ٹائپ ہے تو پھر مشکل ہوتی ہیں کبھی کبھی ان لوگوں کو کہ وہ اتنے دور مسجد چلے جائیں کبھی بہت زیادہ بارش ہوتی ہے یا سردی کا موسم ہوتا ہے تو پھر مسجد قبا پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے یا مسجد نبوی پہنچنا مشکل ہوتا ہے اس لیے ہم نے یہ تعمیر کی ہوئی ہے جھوٹ بولے لوگ نے مسجد تعمیر ہونے کے بعد آپ وسلم کو کہنے لگے کہ افتتاح کے طور پر آ کے تم دو رکعت نماز پڑھ لو تاکہ پھر ہم یہ مسجد کو شروع کر دیں یہاں نماز پڑھنا شروع کریں چونکہ آپ وسلم غزو تبوک پر جا رہے تھے وہ تیاری کر رہے تھے بزی تھے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جب واپس آ جاؤں گا تبوک سے تو پھر آ کر نماز پڑھوں گا انہوں نے وعدہ کیے تبوک سے جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں ہی جب وہ مدینہ کے قریب ہی تھے اللہ کی طرف سے وہی لائے جبری علیہ السلام اور آپ وسلم کو بتا دیے کہ یہ مسجد درار کی جو تعمیر ہے وہ ناپاک سازش ان کی اس کے بارے میں وہ بتا دیے کہ یہ ان کے چالے ہیں ان کی نیت خراب ہے اس کے اندر یہ نقصان دینا چاہتے ہیں مسلمانوں کو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو بھیجے اور وہ پھر مسجد ڈھائی گئی اس کو گرا دیا گیا تو یہ ایک بیک گراؤنڈ آپ کو یاد رکھنا ہوگا تب جا کے یہ آئے تو کا آپ کو خلاصہ سمجھے گا فرمایا کہ ایمان میں سبقت کرنے والے اب ایمان میں سبقت کرنے والے اس کے بارے میں کئی ایک تفسیر آپ کو ڈفرینس آف اوپینینس الگ الگ باتیں ملے گی لیکن جو بھی ہیں جو بھی پہلے ایمان لائے ہم وہ سب مان سکتے ہیں کہ جو بھی پہلے ایمان لائے ہاں، ہجرت سے پہلے یا جو بھی الگ الگ جنہوں نے تفسیر کی ہے تو جو بھی ہیں سبقت کرنے والے ایمان میں سبقت کرنے والے مہاجر انصار مدینہ اور نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ان سے اللہ خوش ہے یعنی جو یہ سارے لوگ ہیں مہاجر ہیں انصار ہیں نیک ہے سبقت کرنے والے جو ہے ایمان میں ان سب سے اللہ خوش ہے اور وہ اس سے خوش ہے وہ اللہ سے بھی خوش ہے دیکھیے کتنی بڑی بات کیا اللہ ان سے خوش وہ اللہ سے خوش اور کیا بڑی خوشخبری چاہیے اور ان کے لیے اللہ نے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں ان کے لیے دیکھیں باغات ان کے نیچے سے نہریں یہاں پر جو آیت آئی ہوئی ہے نا اس کے بارے میں غور کریں قرآن میں کہیں پہ بھی جا کے دیکھیں کیا آیا ہوا ہے تجری من تحتی حل انہار باغات کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی مین کے سگے کے ساتھ آئی ہوئی مین تحتی حل انہار اس طرح ہر جگہ آپ کو ملے گا لیکن اس سایت میں صرف کس طرح آیا ہوا ہے جنات ان تجری تحت حل انہار مین نہیں ہے اس میں تو یہاں پر یہ اس طرح کیوں آیا ہوا ہے تو مفسرین نے اس کے الگ الگ تفسیر کی ہوئی ہے جس میں دو تفسیر یہ ہے ایک تو انہوں نے بتایا کہ کسی باغ میں اگر نہر باہر سے آ رہی ہے یعنی آپ کا محل ہے محل کے اطراف باغ ہے اور باغ کے اندر نہریں بہ رہی ہیں لیکن یہ نہر اگر باہر سے کہیں اور سے آ رہی ہے کہیں اور سے پھوٹ کر آ رہی ہے تو اس میں مین کا ورڈ آئے گا یعنی مین کے سیگے کے ساتھ آئے گا مین اگر نہیں ہے جیسے یہاں پر مین ہے نہیں مین کا ورڈ یوز نہیں کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پانی باہر سے نہیں آ رہا ہے بلکہ نہریں وہی ہیں وہیں سے پھوٹی ہوئی ہے تمہارے باغ کے اندر سے ہی نہریں نکلی ہوئی ہے کہیں اور سے نہیں آ رہی ہیں اسی باغ کے اندر نہر ہے اگر کہیں اور سے آئے سپوز اوکے دنیا میں اگر کہیں اور سے آیا اور اگر وہ نہر کوئی اور جا کے بند کر دے تو تمہارے باغ میں کیسا پانی آئے گا ہے نا تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ تمہارے اندر ہی تمہارے باغات میں ہی نہر پھوٹ رہی ہے یہ ایک تفسیر دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ ان کے جو محل ہیں ان کے نیچے سے پانی بہ رہا ہے یعنی پانی کے اندر وہ محل ہے پانی ہے امیجن کریں اس کے اندر محل بنایا ہوا ہے اور اسی کے اطراف میں باغات ہیں جیسے آج کل ایزی ہے آپ کو سمجھنا آج کل آپ نے دیکھے ہوں گے برج بنایا جاتا ہے پانی کے اوپر سے اور جو محل وغیرہ ہوتے ہیں وہ کس میں پانی کے اندر ہوتے ہیں بہت ایزی ہے آج کل سمجھنا تو اس طرح سے محل کے نیچے پانی اور پانی کے اندر وہ محل اور تمہارا باغ بھی وہیں پہ تو بہرحال جو بھی ہے وہ ہم جنت میں جا کے دیکھیں گے کہ کس طرح ہوگا مفسرین نے جو تفسیر کیا وہ اس طرح ہے پھر آگے فرمایا رہے ارد گرد کے دیہاتی دیہاتی جو منافق ہیں اور مدینہ کے بھی منافق یہ جو ہے وہ دوہرے عذاب میں گرفتار ہوں گے ڈبل عذاب ہوں گا ان کو جو لوگ اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہیں ابھی یہ منافق بھی اگر وہ گناہ کی معافی مانگ رہے ہیں اعتراف بھی کر رہے کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہم گنہ گار تھے اور وہ معافی مانگ رہے تو قریب ہے کہ اللہ انہیں معاف فرما دے کتنا اتنا رحم کرتا ہے اللہ دیکھے انہوں نے کتنی غلطیاں کی کتنے گناہ کے منافق لوگ ان لوگوں کو بھی اللہ معاف کر دیتا ہے آپ ان کے صدقات قبول کر لیں اگر یہ معافی مانگتے ہیں صحیح راستے پہ آتے ہیں توبہ کر لیتے ہیں تو ان کے صدقات پھر تم لے سکتے ہو کیوں لے سکتے ہو تاکہ وہ پاک ہو جائے اب صدقات جب دیتے ہیں ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں اس سے کیا ہوتی ہے پاکی آ جاتی ہیں پاک ہو جاتا ہے انسان کیونکہ یہ ناپاکی ہے نا جو بھی گناہ کرتے ہو کیا ہے کسی نے تبصرہ بہت اچھا کیا ہے کہ اگر کوئی ہم سے خطا ہو جائے کوئی گناہ ہو جائے یا پھر شریعت میں کوئی کوتاہی ہوتی ہے نا کمی کوتاہی ہو جاتی ہے ویسے بھی نمازوں میں تو کتنی کمی کوتاہیاں ہم کرتے ہیں تو ایسی کمی کوتاہیاں ہو جائیں تو صدقہ دیا کروں تاکہ وہ پاک ہو جائیں کیونکہ گناہ جو ہے نا وہ انسان کو ناپاک کرتا ہے گندا کر دیتا ہے گندا ہو جاتا ہے انسان میلا ہو جاتا ہے صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو پاک کرنے کا سبب بنتا ہے تو ایسا کچھ ہو جائے تو صدقہ کیا کرو انہوں نے بہت اچھا یہ تبصرہ کیا ہے اسی آیت سے لے کے انہوں نے اس کی تفسیر کی اور کیا کہا اور ان کے حق میں دعائیں خیر بھی فرمائیں ان کے صدقے بھی لے لیں کیونکہ انہوں نے توبہ بھی کی صحیح راستے پہ آئے اور ان کے لیے پھر تم دعا بھی کریں دوسروں کے لیے بھی دعا کیا کرے اپنے لیے ہی صرف نہیں کیا کرے بلکہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی کیا کرے کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نان مسلم تھے پھر مسلمان بنے تو ان کے لیے کون دعا کرے گا اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی اولادیں ہی نہیں اور کوئی نہیں ہے تو ان کے لیے کون دعا کرے گا تو سارے مسلمانوں کے لیے مومنوں کے لیے دعا کرتے رہیں خیر کے لیے دعا کرتے رہیں بے شک آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہے اب دیکھیں ہمیں کوئی بھی دعا دیتا ہے کتنا اچھا لگتا ہے سکون لگتا ہے مجھے یاد ہے جب میں کوئی بھی ہوم ورک کرتی تھی اور ٹیچر ہماری چیک کرتی تھی ہوم ورک تو اس میں بہت ہی پیاری دعا لکھ دیتی تھی کہ اللہ تمہارے علم میں تمہارے عمل میں برکتیں دے تو اتنا خوش ہوتا تھا دل بہت سکون لگتا ہے کسی کو عادت رہتی ہے کہ جب ملتے ہیں تب بھی دعائیں شروع کرتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے ان کے پاس بیٹھنا ان سے ملنا تو یہ تو نبی ہے نبی کی دعا تو اور بھی سکون دیتی ہے سکون کا باعث ہے پھر وہی مسجد درار کا ذکر یاد رکھے اس کا بیک گراؤنڈ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں جن لوگوں نے مسجد درار بنائی وہ کیوں بنائی تھی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اور ان میں تفرقہ ڈالنے کے لیے یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول سے پہلے بھی جنگ کر چکے ہیں ایسے لوگ مگر قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی بھلائی چاہتے ہیں منہ پہ ایسا بولیں گے ہم تمہاری بھلائی کے لیے کر رہے ہیں کوئی بھی چیز کرتے بولتے ہیں تمہاری اچھے کے لیے کر رہے تھے یہ یقیناً جھوٹے ہیں آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہونا ان کے مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھنا یہ لوگ بلا رہے ہیں نا ان کے مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھنا البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے وہ اس قابل ہے کہ آپ اس میں جایا کرے اس کے بارے میں جو ہے تفسیر آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو تقوی کی مسجد ہے وہ کون سی ہے تو کسی نے کہا کہ مسجد قبا اور کسی نے کہا مسجد نبوی لیکن زیادہ تر مفسرین نے مسجد قبا کہا ہوا ہے کیونکہ کچھ آیتیں آگے ایسی آ رہی جس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد قبا کے بارے میں ہی کہا جا رہا ہے یہ مسجد جو ہے تقوی والی مسجد اس میں وہ لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ وضو میں رہتے تھے مسجد قبا کے اطراف جو رہنے والے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ کیا ایسی چیز کرتے ہیں جس کے بارے میں بتایا گیا بولتے ہم جب بھی ہماری وضو ٹوٹتے ہم وضو کر لیتے ہیں بہت پاک رہتے تھے تو اللہ ایسے لوگوں کو بھی پسند کرتا ہے پاک رہنے والوں کو تو ہمیشہ وضو میں رہا کریں آپ بھی جب بھی وضو ٹوٹے ویسے بھی وضو کب ٹوٹتی ہے اکثر جب واش روم میں جاتے تب ٹوٹتی ہے نا تو گیا ہی ہے تو وضو کر کے آئیں بھلا وہ عمارت جس کی بنیاد تقوی اور رضاء الہی پر رکھی گئی ہو وہ بہتر ہے یا وہ جس کی بنیاد گر جانے والی کھائی کے کنارے یعنی دوزک کی کھائی پہ رکھی گئی کھائی ہوتی ہے نا کیسے ہوتی ہے ایسی گر جانے والی کھائی اس کے کارنر پہ ہی اس کے کنارے پہ ہی کسی نے گھر بنایا ہو یا کوئی مسجد بنائی ہوئی وہ کیسے ہوگی ذرا ہوا کا جھوکا آئے گا گر جائے گی تو یہ گر جانے والی ہے نا یعنی دوزک کی کھائی کیونکہ تم نے مسلمانوں کو نقصان دینے کے لیے یہ بنائی تو یہ بیٹر ہے یا وہ جو تقوی کی بنیاد پہ بنائی ہوئی ہے اور اللہ کے رضا کے لیے بنائی گئی ہے یہ عمارت ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی یہ جو بنائی ہے انہوں نے درار تو رکو نمبر فورٹین آیت نمبر ون ہنڈریڈ الیون سے لے کے ون ہنڈریڈ ایٹین تک جس میں اللہ نے مومنوں کی جان اور مال خرید لیا ہے اس کے بارے میں آتا ہے اللہ نے مومنوں سے ان کے جان اور مال جنت کے بدلے خرید لیا ہے حالانکہ دیا بھی اللہ نے ہی تھا نا تو اللہ کا ہی جو دیر ہے وہ بھی اللہ کا ہی مال ہے جیسے کوئی ہمارے پاس کچھ رکھ دے اور بولے میں واپس آ کے لے لوں گی تو آپ واپس کر رہے ہیں یعنی اسی کا مال تم دے رہے ہو تو اللہ نے دیا اللہ کا ہی مال دے رہے ہو آپ واپس تو اللہ نے مومنوں سے ان کے جان اور مال جنت کے عوض خرید لیا ہے کہ وہ اللہ کے راہ میں لڑتے ہیں مارتے ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں اللہ کا یہ سچا وعدہ تورات انجیل اور قرآن میں موجود ہے یہ لکھا ہوا ہے ان کی بھی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا وعدہ کس کے لیے ہے اور ہمارے بھی قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے قرآن تو سب کے لیے ان کے لیے بھی آج ہے اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے بھی قرآن ہی ہے اس کا سودا کرنے والے اس سودے سے خوش ہو جائیں بہت اچھا سودا کیا ہے بہت اچھا بزنس ہے یہ یہ بڑی کامیابی ہے کیونکہ بہت دور کا سوچ کے تم نے سودا کیا ہے وہ توبہ کرنے والے عبادت گزار حمد وسنا کرنے والے روزے دار رکو کرنے والے سجدہ کرنے والے نیکی کا حکم کرنے والے برائی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے اہل ایمان کو بشارت ہو خوشخبری دی گئی ہے جو سب یہ چیزیں کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں کرنی ہوگی تب جا کے خوشخبری ملے گی پھر آگے فرمایا نبی اور اہل ایمان کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ مشرقوں کے لیے بخشش کی دعا کریں خواہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو قریبی رشتہ دار بھی اگر کافر ہے تو ان کے لیے دعا نہیں کی جائے گی خو وہ قریبی رشتہ دار خود کے باپ خود کے بچے ہی کیوں نہ ہو ان کے لیے دعا نہیں ایک بردر تھے وہ ایک بار رو رہے تھے کہ میرے ماں باپ اسلام نہیں لائے آج میں ان کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتا ہوں ان کو میں نے دعوت دی تھی پھر بھی انہوں نے نہیں لائے تو ویسے بھی جنت میں یہ سب غم نہیں ہوگا جو یہ دنیا میں غم کرتے وہاں کوئی غم نہیں ہوگا ان چیزوں کا بھی غم نہیں ہوگا کسی کو کہ ہمارے والدین نے کیوں نہیں اسلام لائے سارے غم نکال دیے جائیں گے ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو تھے ابو طالب ان سے کتنی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن ان کے لیے بھی دعا نہیں کر سکتے ہاں لیکن جہنم میں سب سے کم عذاب دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے اسلام کے لیے مدد بھی کی تھی اور وہ پتہ ہے کیا ہوگا سب سے کم عذاب کہ ان کے پیر کے نیچے دو تسمے جیسے ہوتے ہیں نا شو لیس جو ہوتے ویسے آگ کی نار ہوگی اور اس شدت کی وجہ سے وہ جو ان کا برین ہے دماغ جو ہوگا وہ ہانڈی میں جیسا پانی کھولتا ہے نا ویسا کھول رہا ہوگا یہ کم سے کم سزا ہوگی تو ان کے لیے بھی ابو طالب کے لیے بھی آپ صلی وسلم دعا نہیں کر سکتے اور خود کے باپ کے لیے بھی نہیں کسی کے لیے بھی نہیں دعا کر سکتے جو کافر ہی مر جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعا صرف وعدہ پورا کرنے کے لیے کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ کافر تھے اور دشمن تھے اللہ کے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں اللہ سے تمہارے لیے دعا کروں گا اس لیے انہوں نے اپنے والد کے لیے دعا کی تھی لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتا چلا کہ میرا جو باپ ہے وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اپنے باپ سے بیزار ہو گئے پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مہربانی کر دی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان مہاجرین و انصار کے لیے جنہوں نے انتہائی مشکل گھڑیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا مہاجرین نے بھی ساتھ دیا انصار نے بھی ساتھ دیا یاد رکھے تبوک جو ہوئی تھی سخت گرمی کے موسم میں تپتی ریت تھی پیر جل رہے تھے کیسا حال تھا پانی کی بھی کمی تھی ایسے حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا یہ جو مہاجرین اور انصار تھے مدینہ کے آگے فرمایا اللہ نے ان تین اشخاص کی توبہ بھی قبول کر لی جو غزو کے موقع پر پیچھے رہ گئے تھے تین لوگوں کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ پچاس دن تک کسی نے بات نہیں کی تھی ان کی پھر پچاس دنوں بعد مغفرت ہو گئی اسی کا ذکر قرآن میں آتا ہے کہ ان تینوں اشخاص کی یعنی صحابہ کی توبہ قبول ہو گئی پچاس دنوں بعد وہ یاد رکھیں اللہ بڑا رحیم و کریم ہے اللہ معاف کر دیتا ہے بڑا اگر پکڑنے لگے تو پھر کسی کو نہ چھوڑیں پھر رکو نمبر ففٹین ہے آیات نمبر ون ہنڈریڈ نائنٹین سے لے کے ون ٹوینٹی ٹو تک جس میں نبی کا ساتھ چھوڑ کر پیچھے بیٹھے رہنا ہرگز مناسب نہیں اس کے بارے میں آتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو ڈر کس کا ہونا چاہیے اللہ کا لوگوں کا نہیں اور سچے لوگوں کا ساتھ دو مدینے کے رہنے والے اور ارد گرد کے دیہاتیوں کو ہرگز یہ مناسب نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر میں بیٹھے رہتے ہیں کیونکہ یہ آئے ہی نہیں نا جب بلایا گیا تو آئے ہی نہیں جنگ کے لیے گھر میں ہی بیٹھ کے رہ گئے تو یہ مناسب نہیں تھا سب کو بلایا گیا تھا اور یہ پھر اب آپ وسلم سے بے پرواہ ہو کر بیٹھے رہے کہ اپنی اپنی فکر میں لگ جائیں اپنی ہی سوچے اور دیکھے ہی نہیں کہ نبی کیا کہہ رہا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا جو بھی جنگ میں جاتے تھے مجاہدین وہ ایسا کبھی نہیں ہوا ان کے ساتھ کہ وہ اللہ کی راہ میں بھوکے تھے پیاسے تھے جسمانی مشقت کی کوئی بھی تکلیف انہوں نے جھیلے تھے اور وہ ناگوار راستے میں تھے ان کے اوپر اتنی مشکلات تھیں ایک ایک جو جو قدم اٹھائے اور کسی دشمن سے اسلام دشمن کا بدلہ بھی لیا جو بھی اسلام کے دشمن تھے ان کا بھی انہوں نے بدلہ لیا اور اس کے بدلے میں ان کے حق میں ایک نیک عمل نہ لکھا جائے ایسا نہیں ہوا ہر ایک چیز جو جو انہوں نے کی ایون بھوک کی وجہ سے بھی ان کو بدلہ دیا گیا ہاں، ان کا اجر ان کا لکھا گیا بھوک کی وجہ سے پیاس کی وجہ سے جسمانی تکلیفوں کی وجہ سے جو انہوں نے جھیلا اور جو جو انہوں نے ہر قدم اٹھائے ہر قدم پر ان کو اجر ملتا رہا اور جو جو انہوں نے لوگوں سے دشمنوں سے بدلا لیا ہر چیز پہ اجر دیا گیا تو پھر یہ کیسے برابر ہو سکتے جو گھر میں بیٹھے ہوئے تھے بغیر ازر کے اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا کچھ بھی نیکی کرو چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ کرو ضائع نہیں کرے گا وہ بھی اکاؤنٹ میں لکھ دے گا اللہ اپنے راہ میں ان کے تھوڑے سے تھوڑے خرچ پر اور اپنے راہ میں کوئی بھی وادی وہ پار کرنے پر ضرور اجر دے گا ایک بھی وادی انہوں نے پار کی تو بھی اس پہ اجر پائیں گے اور جو بھی تھوڑا بھی انہوں نے خرچ کیا دس روپئے کیوں نہ کیے ہو تو وہ بھی اجر پائیں گے پھر رکو نمبر سکسٹین ہے اور سوریا توبہ کا یہ لاسٹ رکو آتا ہے آیات نمبر 123 سے لے کے 129 تک جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات حسنہ خسائل حسنہ بتایا گیا ہے اے ایمان والو کفار کے ساتھ اس قوت سے جنگ کرو کہ انہیں تمہاری سختی اور قوت محسوس ہو کیونکہ اتنا فتنہ پھیلا رہے ہیں وہ فتنہ ہی ختم ہو جائیں ایسی قوت سے ان کا بدلہ لو کہ ان کو سختی محسوس ہو اور وہ پھر سے جنگ نہ کریں آگے فرمایا جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ایمان والوں کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں آج ہم قرآن پڑھ کے خوش ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہمارے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے تو ہم مومن ہیں اگر نہیں ہو رہا ہے تو چیک کرنے کی ضرورت ہے اور منافق جو ہوتے ہیں ان کے ایمان اور یقین میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ جو منافق ہیں وہ ایمان والوں کے ایمان اور یقین کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں ان کی گندگی یعنی ان کا جو شک ہے اور بڑھ جاتا ہے قرآن کو سن کے وہ ایک دوسرے کو تکنے لگتے ہیں منافق کیونکہ وہ سمجھ سے کام نہیں لیتے نا ان کو قرآن سمجھتا ہی نہیں یہاں سے ایک آیت پڑھ لی وہاں سے اور کچھ غلط فہمیاں آ گئی شک میں پڑے ہوئے اس لیے یاد رکھے قرآن سن کر اگر کوئی خوش ہو رہا ہے تو وہ مومن ہے لیکن قرآن سن کر کسی کو بورڈم محسوس ہو رہی ہے بور ہو رہا ہے یا کہہ رہا ہے کہ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے اس کا مطلب وہ منافق ہے آج ہی علاج کرنا چاہیے منافقت کا اس لیے ایسے لوگوں سے جڑے رہیں جو دین کا کام کرتے ہیں دین سیکھتے سکھاتے ہیں ان لوگوں سے جڑے رہیں منافقوں سے نہیں جڑے رہیں لوگوں تمہیں مبارک ہو کہ تمہارے پاس تم میں سے ہی ایک پیغمبر آیا یہ اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے صحیح میں بہت بڑا احسان ہے ورنہ ہم ہدایت کیسے پاتے ہیں ہم کو ہدایت کیسے ملتی میں ایک بات کہتی آپ ایک بات کہتے اور میرے حساب سے وہ چیز صحیح ہے آپ کہتے نہیں میرے حساب سے یہ بات صحیح ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح غلط کی پہچان کرایا انہوں نے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ بڑا احسان ہے تمہاری تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت گرا گزرتی ہے بہت تکلیف ہوتی ہے جب تم کو تکلیف ہوتی ہے ان کے اوپر بھاری پڑ جاتی ہے انہیں غم ہو جاتا ہے کہ تمہیں کوئی تکلیف ہو یہ ہوتا ہے بند مومن اس لیے یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہمارے اگر اسٹوڈنٹ ہو ٹیچر ہو جو بھی ہم جڑے ہوئے جن سے مومن بندوں سے ان کو اگر کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو ہمیں بھی تکلیف ہونی چاہیے کہ ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے دائی کا کردار بتایا گیا ہے کہ دائی جو ہوتا ہے دعوت دینے والا وہ کیسا ہونا چاہیے وہ آپ سے سیکھیں وہ تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں وہ ہمیشہ بھلائی چاہتے ہیں کہ تمہیں بھلائی ملے اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور بہت مہربان ہیں ایون مومنوں نے کبھی غلطی بھی کی ہے تو کیا کیے نرم پڑ گئے معاف کر دیے ان کے لیے معافی خود بھی مانگے کہ اللہ ان کو معاف کر دے یہ ہوتا ہے بندے مومی اور دائی جو ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی سامنے والا جو بھی ہے سیکھنے والا بھی اگر کوئی غلطی کرے تو معاف کر دیں فرمایا آپ اعلان کر دیں اگر یہ لوگ پھر جائے پلٹ جائیں تو میرے لیے اللہ کافی ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس پر ہی بھروسہ کرتا ہوں وہی عرش عظیم کا مالک ہے الحمد للہ رب العالمین یہاں پر ہماری سور توبہ کمپلیٹ ہو گئی الحمد للہ رب العالمین سور یونس آؤز الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفلام ر تلک آیا الحکیم الف الفلام ر یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں سورہ یونس دسویں نمبر پہ آتی ہے سورہ اس میں گیارہ روکو ہیں اور ون ہنڈریڈ نائن آیات آتے ہیں یونس ایک رسول کا نام ہے اور رکو نمبر دس میں یونس علیہ السلام کا نام آیا ہوا ہے یعنی ان کا ذکر ہے اس لیے پہچان کے طور پر اس صورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا ہے یہ جو سورہ ہے اس کا جو موضوع ہے وہ دعوت الاقرآن قرآن کی طرف دعوت دی گئی ہے جو اس کا مین ٹاپک ہے وہ اور الگ الگ پروفس دیے ہوئے ایویڈنس دیے ہوئے مثالیں دی ہوئی ہیں دلیلیں دی ہوئی ہیں اور ان دلیلوں کے ساتھ مثالوں کے ساتھ دنیا کے قوموں کو بلایا گیا ہے قرآن کی طرف سورہ یونس میں آخر میں آپ دیکھیں گے یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے لاسٹ لاسٹ میں آپ کو ملے گا گیارہ رکو ہے نا تو دسویں رکو میں آپ کو ملے گا اور اس میں اور بھی چیز آتی ہے موسیٰ علیہ السلام اور نوح علیہ السلام جو ہے دونوں کا قصہ موجود ہے فرونیوں کو بھی اور نو علیہ السلام کی جو قوم تھی دونوں کو کیا کیا گیا پانی میں غرق کر دیا گیا تو اس میں کچھ سملرٹی دونوں میں نظر آتی ہیں بہرحال رکو نمبر ون ہے آیات نمبر ون سے لے کے ٹین تک جس میں کتاب حکیم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیر و نذیر کی آمد جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ خوشخبری دینے والے بھی اور ڈرانے والے بھی بن کے آئے ہیں فرمایا یہ اس حکمت سے بھری کتاب کی آیات ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک شخص پر اتاری یعنی عربوں میں سے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری یہ منکرین کو ان کے برے انجام سے خبردار کرنے والی ہے اور ایمان والوں کو اللہ کے یہاں بلند مرتبے کی خوشخبری دینے والی ہیں دونوں بات ہوتی ہے نا قرآن میں خوشخبری بھی دیتی ہے ڈراتے بھی ہے ہوپ اینڈ فیئر یاد رکھے امید بھی رکھیں اللہ سے اور ڈر بھی رکھیں دونوں چیز ہونی چاہیے کافروں کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ انہی میں سے ایک آدمی بشیر اور نذیر کیسے بن کے آ گیا حالانکہ وہ ہماری طرح ہی انسان ہے دیکھیں پہلے جو لوگ تھے ان کو تعجب کیا تھا کہ یہ تو انسان ہے رسول کیسے ہو سکتا ہے اور آج لوگوں کو تعجب کیا ہے کچھ لوگ سب نے کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ رسول ہے تو پھر بشیر کیسے ہو سکتا ہے انسان کیسے ہو سکتا ہے اللہ نے جو بھی رسول بھیجے انسان ہی بھیجے تھے یاد رکھیں اللہ ہی نے آسمان اور زمین بنائے وہی ان کا انتظام فرما رہا ہے تو عبادت کس کی ہونی چاہیے اللہ ہی کی کسی اور کی عبادت نہ کرو اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا اب یہ اس کی اس کی جو عبادت کر رہے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں اس لیے ان کو پوچھتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے مشرقین مکہ اللہ کو مانتے تھے لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے بولتے تھے کہ یہ جو بت ہیں وہ ہماری سفارش کریں گے اور پھر اللہ ہمیں معاف کرے گا تو یہ سفارشی جو ہے تم بول رہے ہو وہ کوئی کام نہیں دینے والے ان کی عبادت نہیں کرو بلکہ ایک اللہ کی عبادت کرو پھر آگے فرمایا اسی نے مخلوق کو پیدا کیا مخلوق کو پیدا بھی اللہ ہی نے کیا اسی نے ایمان والوں اور اچھے کام کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دینے کے لیے اور کافروں کو جہنم کی سزا دینے کے لیے دوبارہ زندہ کر کے اپنے حضور سب کو حاضر کرنا ہے تو اگر اللہ کے ہی حضور حاضر ہونا ہے تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے نہ کہ کسی اور کی پھر آگے بہت ہی اچھی بات آ رہی ہے ویسے اللہ کی ہر بات پیاری ہے اور غور کرنے کے لائق ہے یہ ایک جو آگے بات آ رہی ہے وہ سائنٹیفک فیکٹ آپ کہہ لیجئے ایسے کئی ایک سائنٹیفک فیکٹ قرآن میں بتائے گئے جو ریسنٹلی ہمیں پتہ چلے ساڑھے چار سو سال پہلے سے ہمیں یہ چیز بتا دی گئی جو ریسنٹلی سائنٹسٹ نے ڈسکور کیے ہوئے تو ویسے بھی ایک یاد رکھے کہ جو قرآن ہے وہ سائنٹیفک بک نہیں ہے سائنس بک نہیں ہے یہ سائنس بک ہے سائنس نشانیوں کی بک ہے تو اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے فرمایا اسی نے سورج کو چمکدار یعنی تیز روشنی والا بنایا اور چاند کو نور والا بنایا اشمس و دیا ان غور کرنے کی چیز ہے یہ اشمس و دیا ان یعنی جس کی اپنی روشنی ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں دیا دیا دود سے آتا ہے یہ تو یہ جو سورج ہے اس کی اپنی خود کی روشنی ہے اور کمر کے لیے آیا چاند کے لیے کیا آیا ہے ول کمر نورا جو خود کی روشنی نہیں ہوتی اسے کہتے نور بلکہ یہ سورج کی روشنی کی وجہ سے روشن ہے نا چاند اسی لیے اس کو کہا گیا ول قمر نورا اور اس کو ڈیرائیو لائٹ کہہ لیجیے یا ریفلیکٹڈ لائٹ تو جو چاند کی روشنی ہے وہ اپنی خود کی روشنی نہیں ہوتی بلکہ سورج کی روشنی کی وجہ سے وہ چمکتا ہے تو ایک ایک ورڈ بھی اللہ کے چنے ہوئے ہیں آپ دیکھیں کہ یہاں پر شمس کے لیے دیا آیا لیکن کمر کے لیے نور آیا بہت اس میں بھی غور کرنے کی بہت ساری چیزیں آپ کو ملے گی اب دیکھیں دوسری بھی جو بک آتی ہے جیسے بائبل وغیرہ میں بائبل میں کیا ہے کہ مون لائٹ جو ہوتی ہے چاند کی جو روشنی ہوتی ہے وہ اپنی خود کی روشنی ہوتی ہے اون لائٹ ہوتی ہے وہ پرو ہی رانگ ہو گیا ہے نا لیکن الحمد للہ قرآن میں ایک ایک بات جو کہی گئی ہے وہ ہنڈریڈ پرسینٹ رائٹ ہے بھلے ہی شروعات میں انہوں نے ڈینائی کیا تھا لیکن بعد میں پتہ چلا جو ڈینائی کیا وہی تو صحیح تھا تو قیامت تک کے لیے آپ دیکھیں گے جتنی چیزیں ابھی تک ہوئی بھی نہیں وہ بھی ہونے والی ہیں وہ تک اللہ نے مینشن کی ہے قرآن میں تو اس پہ غور و فکر کرے اور کیا فرمایا رات اور دن بنائے زمین اور آسمان کا سارا نظام اس نے ہی بنایا اللہ نے ہی بنایا ساری چیزیں اس نے بنائی پھر دوسروں کے سامنے کیوں جھک رہے ہیں کیوں دوسروں کو سجدہ کر رہے ہیں صرف اللہ کو کرو اللہ کی عبادت کرو آگے فرمایا مگر جو لوگ دنیا کی زندگی پر ہی راضی اور مطمئن ہیں اسی میں مگن ہے دنیا میں ہی مگن ہے وہ ہماری آیات سے غافل ہیں ایک بات نوٹ کریں یہاں پر اللہ نے دنیا چھوڑنے کا حکم نہیں دیا ہے کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں ترک دنیا کر دیں تاریخ دنیا ہوتے ہیں نا سب چھوڑ چھاڑ کے ایک جگہ چلے جاتے جنگلوں میں اور وہاں رہنے لگتے اور بولتے ہم کسی سے ریلیشن نہیں رکھنا چاہتے ہم صرف اور صرف عبادت کرنا چاہتے اس کا حکم نہیں ہے یہ الاؤ بھی نہیں ہے اللہ نے دنیا چھوڑنے کا حکم نہیں دیا کہ تم کھاؤ نہیں پیو نہیں کماؤ نہیں شادی نہیں کرو یہ حکم نہیں دیا اللہ نے کیا حکم دیا کہ اسی پہ راضی نہیں رہو یہ دنیا پہ راضی مت رہو مطمئن اسی میں مت ہو جاؤ تو اس سے منع کیا گیا ہے اور کیا ہوتا ہے جب کوئی بھی دنیا پہ ہی راضی ہوتا ہے اس پہ مطمئن ہوتا ہے تو آخرت کو بھول جاتا ہے تو اس چیز کی منائی کی گئی ہے ورنہ دیکھیں عثمان رضی اللہ عنہ کتنے دولت مند تھے ایون دوسرے بھی صحابہ عبد الرحمان بن اوف تھے وہ بھی کتنے دولت مند تھے جب ان کے انتقال کے بعد وراثت کی جو تقسیم ہو رہی تھی وہ ہتھوڑے لے کر سونا وغیرہ توڑا گیا اتنا ان کے پاس تھا تو دنیا چھوڑنے کی بات نہیں کی گئی لیکن اسی میں مگن رہنا اسی میں مطمئن ہو جانا راضی اسی میں ہو جانا اس سے منع کیا گیا ہے آخرت کو نہ بھولے اب یہ جتنے صحابہ امیر تھے وہ آخرت کو نہیں بھولے آخرت کو لے کے چل رہے تھے پھر آگے فرمایا ایمان والے اپنے ایمان کی بدولت جنت میں جائیں گے کیونکہ ایمان لائے نا تو اس حساب سے انہوں نے عمل بھی کیے تھے اور وہاں ان کی پکار ہوگی کیا پکار ہوگی کیا بات کریں گے ان کا سلام ہوگا اس طرح سے آتا ہے دعواہم دعواہم فیہا فیہا سبحانک اللہم و و سلام آخر عن رب العالمین کہ وہ کیا پکاریں گے کیا دعا کریں گے کیا کہیں گے ہر چیز دیکھ کے سبحان اللہ کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے جب جنت میں جائیں گے دیکھیں گے ایک ایک چیز جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ ہم جب کوئی اچھی چیز دیکھتے بیوٹیفل چیز دیکھتے تو کیا بولتے ہیں سبحان اللہ بولتے وہاں تو ایک ایک چیز جو دنیا میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا ایسی چیزیں دکھائی دے گی تو کہیں گے اللہ تو پاک ہے سبحان کو ہاں اور اس میں ان کی دعا کیا ہوگی جنت میں سلام ایک دوسرے کو سلام کریں گے اس لیے سلام کرنے کی عادت ڈالیں اور ان کی آخری پکار یہ ہوگی یعنی جب مل کے رہے ہوں گے تو پھر کیا کہیں گے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے الحمد للہ رب العالمین یہ کہیں گے اور ایک چیز ہوگی کہ اللہ کی طرف سے بھی جنتیوں کو سلام کہا جائے گا اللہ سلام کہے گا جنتیوں کو تو اللہ کا سلام چاہیے جنت میں تو یہاں پر اعمال کرنے ہوں گے ایون فرشتے بھی انہیں سلام کریں گے جنتیوں کو اور آپس میں بھی جنتی سلام کر رہے ہوں گے ایک دوسرے کو تو سلام کرنے کی عادت ڈالیں پھر آگے رکو نمبر نمبر ٹو ہے آیات الیون سے لے کے ٹوینٹی تک جس میں اللہ کے فیصلوں پر منکروں کی جو کیفیت ہے وہ بیان کی گئی ہے انکار کرنے والوں کی کیفیت اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمانے میں جلدی کرتا ہے مگر عذاب بھیجنے میں جلدی نہیں کرتا رحمت جلدی بھیجتا ہے نعمت جلدی دے دیتا ہے لیکن عذاب کے لیے مہلت دیتا ہے کہ اب میرا بندہ واپس آ جائے اب لائن پہ آ جائے جلدی نہیں کرتا اگر وہ رحمت کی طرح غصہ کرنے میں جلدی کرتا تو ان سرکشوں کا قصہ کب کا تمام ہو چکا ہوتا سوچے کہ ہم سبھی جتنی گناہ کرتے ہیں ہر بات پر اگر اللہ پکڑنے لگے تو کون ہے بندہ جو اس زمین پر زندہ بھی رہے اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ نہیں پکڑتا ہے وہ لوگوں کو موقع دیتا ہے کہ وہ سرکشی پہ اچھی طرح بھٹک لے انسان کا حال یہ ہے کہ ذرا تکلیف ہوتی ہے تو لیٹے بیٹھے کھڑے اللہ کو پکارنا شروع کرتا ہے اللہ اللہ کرنے لگتا ہے اور جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو ایسے بھولتا ہے گویا اللہ کو کسی مصیبت میں اس نے پکارا ہی نہیں تھا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب مصیبت آتی ہے جیسے کوئی جاب چھوٹ گیا یا کچھ ہو گیا تو جو مسجد میں آدمی نہیں جاتے تو وہ بھی جانے لگتے لیکن جیسے ان کی مصیبت ٹل جاتی ہے تو ایسے ہو جاتے جیسے کبھی انہوں نے اللہ کو پکارا ہی نہیں بالکل چینج پہلے حالت میں آ جاتے یعنی گرگٹ کی طرح یہ لوگ رنگ بدل لیتے ہیں ایسے لوگ ہی ہیں پھر آگے فرمایا تم سے پہلی قوموں کے پاس ہم نے رسول بھیجے وہ نہ مانے تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا کتنے قصے ہمیں پتہ ہے ایسے لوگ ہلاک ہو گئے جو رسولوں کو نہیں مانے تھے کئی قوم میں گزر چکے کچھ تو ہمیں پتہ ہے کچھ کے ہمیں نشانات ملتے بھی ہیں لیکن کچھ ایسے ہیں جن کا نام و نشان نہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ان کے نام کیا تھے اور اتنے تکبر کر کے وہ چلے گئے پھر تمہاری آزمائش کے لیے تمہیں ان کا جانشین بنایا اس کے بعد تم جانشین بنے تو اس کو بھی یاد رکھو پھر آگے فرمایا جن کو ہمارے حضور پیش ہونے کی امید نہیں وہ سوچتا ہی نہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اسی لیے تو دنیا میں جو چاہے وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے امید نہیں اس لیے نا جن کو امید نہیں وہ قرآن سن کر کہتے ہیں کہ کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس میں کچھ تبدیلی کر دو آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے ایڈٹ کر دو اس کو یعنی نام کا مسلمان وہ شخص کیا کہہ رہا ہے کہ چھبیس آیتیں قرآن میں سے نکال دو چھبیس آیتیں یہ کون ہوتا وہ بولنے والا ہاں یہ ایڈٹ کر دو دیکھیے قرآن نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے ہی بتا دیا کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے اور آ چکے بھی ہیں ابھی آگے بھی آنے والے ہیں کہ قرآن دوسرا قرآن لے کے آؤ یا اس میں کچھ تبدیلی کرو اس میں سے ریمو کرو ٹوینٹی سکس آیات ریمو کرو ہاں یہ کون ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ کہہ دیں کہ میں تو وہی کا پیروکار ہوں میری ساری زندگی تمہارے سامنے ہے بتاؤ کہ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے میں نے خود سے لکھا یہ میں نے خود سے بتایا ہے جو اللہ نے کہا وہ بول دیا میں نے میں نے کچھ نہیں اپنی طرف سے بولا ہوا ہے اور تمہیں پتا ہے کہ میں بچپن سے سچ ہی بول رہا ہوں ابھی جو شخص چالیس سال تک کبھی جھوٹ نہ بولا وہ کیا چالیس سال کے بعد جھوٹ بول سکتا ہے سائیکولوجی بھی بتائے گی آپ کو جو شخص چالیس سال تک کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ پاسبل ہی نہیں کہ اس کے آگے والے ایئرس میں وہ کبھی جھوٹ بولے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بولے اپنی طرف سے کچھ بولے تو جو اللہ نے کہا وہی میں تم کو پہنچا رہا ہوں اور ہمارا بھی کام یہ ہے جو بھی کچھ قرآن میں ہم کلیئرلی بتا دیں اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہاں وہاں سے ایک ایک آیت لیتے ہیں پیچھے بیک گراؤنڈ نہیں دیکھتے اور بولتے دیکھو کیا لکھا ہوا ہے ہاں؟ اور یہ جو شخص میں نے جس کی بات کی چھبیس آیتیں نکالو یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے تو غیر مسلم جو بولتے ہیں ان کا اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا نام کے مسلمان جو بولتے ہیں ہم مسلمان ہیں وہ لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں سن لو جو شخص اللہ پر جھوٹ باندھے اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں یہ سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے ہاں، اس کا مطلب کیا ہے اس کو پتا ہے وہ ٹوینٹی سکس آیات یہ جتنے آیات ہے وہ نکال دینے چاہیے کہ اللہ کو نہیں پتا تھا یہ بتانے والا کون ہوتا ہے تو یہ ظالم ہے انسان اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرے وہ بھی سب سے زیادہ ظالم انسان ہے اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا آج ذلیل ہو رہا ہے وہ یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا نہ ہی دنیا میں اور آخرت میں تو چھوڑے ہی وہ تو ہے ہی پھٹ کے پڑنے والے پھر آگے فرمایا یہ جن چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ یہ ان کے خدا کے یہاں سفارشی ہیں کیونکہ وہ پوجا کیوں کرتے کسی کی پوجا کیوں کی جاتی ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ جو ہم جس کی پوجا کرتے ہیں کل ان کا ہی دامن پکڑ لیں گے ان کو بولیں گے بچانے کے لیے دیکھو ہم تمہاری عبادت کرتے تھے نا اس دنیا میں کرتے تھے ابھی ادھر آخرت میں ہماری مدد کرو تو اس لیے کہتے کہ وہ سفارش ہی ہے کہ ہماری سفارش کریں گے اللہ کے پاس جھگڑا کریں گے اور یہ جو پیر ہے نا یہ بولتے بھی ہیں ہم جھگڑا کریں گے ارے دبی جیسا انسان وہ بھی چپ بیٹھے گا تو تمہاری کیا ہمت رہے گی یہاں بہت بہت زبانیں چل رہی ہے ہر ایک کی وہاں دیکھ لیں گے اللہ تعالیٰ ہر شرکت سے پاک ہے جو شریک بنائے ہوئے اس سے پاک ہے اللہ اگر اللہ نے اپنے فیصلے کا دن مقرر نہ کیا ہوتا تو آج ہی جھگڑے کا فیصلہ ہو جاتا لیکن ایک دن مقرر ہے ورنہ اگر وہ مقرر نہیں ہوتا نا قیامت کا دن اسی دنیا میں سزا دینے لگتا تو ایک انسان یہ زمین پر نہ چلتا سب کے سب ختم ہو جاتے اتنی گناہوں کی وجہ سے پھر آگے فرمایا کفار عذاب کی نشانیاں مانگتے ہیں فرمایا مجرموں پر عذاب ضرور آئے گا کب آئے گا اس کا انتظار کرو وہ ایک ٹائم رہے گا جب آئے گا کبھی بھی نہیں آتا اس کا ایک ٹائم مقرر ہے پھر رکو نمبر تھری ہے آیات نمبر ٹوینٹی ون سے لے کے تھرٹی تک جس میں تمام قدرتیں اور طاقتیں اللہ کے لیے ہیں اس کے بارے میں آتا ہے انسان کو جب تکلیف ہوتی ہے تو اللہ اللہ پکارنے لگتا ہے اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے بہت یاد کرتا ہے اور شکر گزار بن کے رہنے کا عہد بھی کرتا ہے کہ ابھی میں نماز پڑھوں گا پڑھوں گی میں غلط کام چھوڑنے والی ہوں عہد کر لیتے ہیں اس وقت کیونکہ ابھی مصیبت آئی ہوئی ہے لیکن جب نجات ملتی ہیں تو نافرمانی پر اتر آتے ہیں پھر ختم جو کیے وعدے وہ بھی بھول گئے ہیں اور وہ نماز جو شروع کیے تھے وہ بھی ختم وہ بھی بند کیونکہ ابھی ان کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا پھر آگے فرمایا سنو اس دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے بارش برسے یہ ساری نشانیاں ہیں نا ہمارے لیے اب سوچے بارش برس رہی اس سے زمین میں ہری بھری کھیتی اگے جب بارش برستی ہے ہر جگہ ہریالی ہی ہریالی لوگ کھیتی پر امیدیں لگا بیٹھے کہ اب ہم یہ کاٹیں گے اور اس کو پھر کھائیں گے اس کے یہ بنائیں گے یا بیچیں گے جو بھی ہیں امیدیں لگائے بیٹھے تو اللہ کا عذاب آئے کتنی بار ایسا ہوا ہے دنیا میں ہوا نا کتنی بار آپ نے نیوز بھی سنے ہوں گے کہ اتنی کھیتی پک گئی لیکن فصلیں برباد ہوئی کیونکہ بارش اتنی زیادہ ہو گئی یا کسی اور ریزن کی وجہ سے ہوا کی وجہ سے یا جو بھی ہے کلائمیٹ میں چینج کی وجہ سے اتنی ساری کھیتیاں پکنے کے بعد اتنی محنت کی فارمرس نے ہاں کسانوں نے کب سے محنت کی پہلے تو زمین نرم کرنے سے لے کے وہ سارے کھیت اگنے تک کتنی کوششیں کی لیکن کیا ہوا اس پر عذاب آ گیا اور سب کچھ تباہ ہو گیا کچھ نہیں باقی کچھ نہیں کھانے پینے کے لیے سب تباہ یہ مثال ایسی دیوی ہے یعنی تم سب کھیتی ہو تم جو ہے نا یہ دنیا میں وہ کھیتی کے مانند ہو ایک دن تم سب کو کاٹ کر اللہ طرف لے آئے گا سب کٹنے والے کوئی یہ دنیا میں رہنے والا نہیں ہے قیامت تک آنے والے والے لوگ وہ بھی چلے جانے ہیں فصل پک کر تیار ہے کاٹنے کا جب وقت آئے گا نا تب کاٹ دیا جائے گا کس کا کب وقت آیا اللہ کو پتا ہے اس لیے جب کبھی بہت زیادہ نعمت مل جائے نا تو زیادہ محتاط ہوا کرے کیونکہ پک گئی ہے نا چیز بہت ساری نعمتیں آ گئی تو اب کٹنے کا وقت آ گیا ہے ہمارا نعمت مکمل مل جائے نا تو آزمائش ہوتی ہے وہ بھی آزمائش ہے ہم آزمائش کس کو سمجھتے ہیں جو مصیبت وغیرہ آتی ہے وہ آزمائش نہیں یہ نعمت ملنا بھی آزمائش ہے ویسے بھی دنیا میں اکثر اوقات انسان کو جو مصیبتیں ہوتی ہیں وہ چلتے ہی رہتی ہیں مستقبل کا خوف کتنا ہوتا ہے انسان کو پہلے سے ہی خوف ایسا ہوا تو کیا ہوگا ویسا ہوا تو کیا ہوگا اس لیے پہلے سے ہی تیار رہتے ہیں یاد رکھیے یہ جو دنیا ہے نا دنیا سلامتی کا گھر نہیں ہے کبھی بھی اس کو تباہ ہونا ہے کسی کو بھی جانا ہے کچھ بھی ہونا ہے تو یہ سلامتی کا گھر نہیں ہے اس لیے اللہ نے آگے کیا فرمایا کہ اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے یہ دنیا میں جو بیٹھے ہوئے صرف اسی میں مگن ہے اللہ تم کو آواز دے رہا ہے دعوت دے رہا ہے کس کی سلامتی کے گھر کی جو جنت ہے اگر کوئی انسان آپ کو دعوت دے آپ نے حدیث پڑھ لی ہوں گی کہ کوئی دعوت دیتا ہے مسلمان تو اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کریں اس کی دعوت قبول کرنا فرض ہو جاتا ہے کہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے تو پھر اگر اللہ دعوت دے رہا ہے اللہ دعوت دے رہا ہے انسان نے بلکہ اللہ دعوت دے رہا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے اس سے زیادہ واجب کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ دعوت دے رہا ہے اور تم جانے رہے ہو یہ تو اس کے اوپر زیادہ واجب ہو جائے گا کہ اس کی دعوت کو قبول کیا جائے بنسبت نسبت انسان کے اللہ جنت کی طرف دعوت دے رہا ہے اور جس سے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتا ہے اللہ ویسے بھی سب کو دعوت دے رہا ہے ہر ایک کو دعوت دے رہا دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کو اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے دعوت عام ہے سب کے لیے لیکن ایڈریس سب کو نہیں بتایا جا رہا ہے ایڈریس کچھ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کس کو وہ ان کو بتایا جا رہا ہے جو سرات مستقیم پر ہے سلامتی کا گھر صرف اللہ کے پاس ہے یہ دنیا میں سلامتی کا گھر ہمیں نہیں مل سکتا اب دیکھیں پچھلی آیتوں میں دنیا کی مثال دی گئی کہ دنیا کیسی کھیتی وغیرہ ہو جو ہم ابھی پڑھیں جہاں کھیتیاں ہری بھری بھی ہے لیکن کیا ہوتا ہے وہ ہری بھری رہ جاتی ویسی رہتی وہ ختم ہو جاتی ہے یہاں دنیا میں کوئی سلامتی نہیں ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں ہمیشہ یہیں پہ رہوں گی اور سلامتی کے ساتھ رہوں گی نہیں اگر سلامتی چاہتے ہو تو جنت میں آ جاؤ وہ ہے سلامتی کا گھر یہ دنیا سلامتی کا گھر نہیں ہے آزمائشوں کا گھر ہے اس میں سکسیس ہونا ہے کامیاب ہونا ہے تب جا کے سلامتی ملے گی تو سرات مستقیم پر رہو گے تو سلامتی کا گھر ملے گا پھر آگے فرمایا نیکی کرنے والوں کے لیے اچھا بدلہ ہے اور مزید کیا ہے اللہ کا دیدار سبحان اللہ اللہ کا دیدار ہم دنیا کے لوگوں کو دیکھنے کے لیے کتنے ترستے ہیں ہم کبھی کبھی کہتے ہیں ہم دیندار لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں ہمیں ملنا ہے دنیا کے لوگ اور سوچے اللہ کا دیدار وہ تو اور شوق بڑھنا چاہیے کہ مجھے اللہ کو دیکھنا ہے اللہ سے ملنا ہے اللہ سے بات کرنی ہے اس کا شوق اور ہونا چاہیے اور یہ جو لوگ ہوں گے نیکی کرنے والے ان کے چہرے آخرت میں روشن ہوں گے چمک رہے ہوں گے برائی کرنے والوں کے لیے برائی جیسا ہی بدلا ہے اور ان کے چہروں پر ایسی سیاہی چھائی ہوگی تاریکی چھا رہی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ہوں اس دنیا میں آخرت میں کالے اور گورے کی ڈسکرمنیشن ہوگی لیکن اس دنیا میں نہیں پھر آگے فرمایا قیامت کے دن مشرقوں اور ان کے معبودوں کو جمع کیا جائے گا جن جن کی عبادت کیے پتھروں کی کیے انسانوں کی کیے مردوں کی کیے زندوں کی کیے جس کی بھی کیے سب کو جمع کیا جائے گا تو ان کے معبود اللہ سے عرض کریں گے کہ ہم ان کے عبادت سے بے خبر تھے ہمیں نہیں پتہ یہ لوگ نے کب عبادت کی اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ گا جو جو کیا تھا چھوٹی چھوٹی سے بھی چیز کی ہوں گی وہاں پر دیکھ لے گا وہ پھر رکو نمبر نمبر فور ہے آیات تھرٹی ون سے لے کے فورٹی تک جس میں اللہ اور اس کے کلام کا انکار و مقابلہ ممکن نہیں ہے اس کے بارے میں آتا ہے ان سے پوچھئے کہ تمہیں رزق کون دیتا ہے تم جو اس کی اس کی عبادت کر رہے ہو کیا وہ دے رہا ہے کیا رزق کون دے رہا ہے کان اور آنکھیں کس نے بخشی کس نے دیے تم کو کان سے جو سن رہے ہو آنکھوں سے جو دیکھ رہے ہو تو جس کی تم پوجا کر رہے ہو انہوں نے دیا ہے کیا بے جان میں سے جاندار اور جاندار میں سے بے جان کس نے نکالا انڈا ایک بے جان ہوتا ہے اس میں سے مرغی نکل رہی ہے جاندار چیز نکل رہی ہے تو بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان کبھی کبھی ماں کے پیٹ میں مرا ہوا بھی بچہ نکل جاتا ہے نا اور بھی کئی ایک ایگزامپل ہے تو یہ سب کون کرتا ہے کائنات کا یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے تو یہ کہیں گے ان سے پوچھیں گے تو یہ خود کہیں گے اللہ اوپر والا اللہ کر رہا ہے اوپر انگلی کر کے بولیں گے ان سے کہو پھر اس سے ڈرتے کیوں نہیں بول رہے اللہ یہ سب کچھ کر رہا ہے تو ڈرنا تو اسی سے چاہیے تھا کیوں اور کسی سے ڈر رہے ہیں یہی اللہ ہے جو تمہارا حقیقی رب ہے پہچانو اس کو یہ حقیقی رب ہے پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں کون سی دو چیز ایک تو کوئی بھی چیز حق ہو سکتی ہے اور دوسری چیز باطل ہو سکتی ہے ان کے درمیان تو تیسری چیز کوئی ہے ہی نہیں یا تو کوئی چیز حق ہے اور یا تو باطل ہے اس کے بیچ میں کون سی چیز ہے کوئی بھی نہیں ہے یا تو چیز صحیح ہے یا غلط ہے تیسرا کچھ بھی نہیں ہے تو سوچ لو اور اس کے سوا کوئی ہے جس نے مخلوق بنائی ہو اس کے سوا ہے کیا کس نے بنائی ہے جس کی پوجا کرے اس نے بنائی کیا اور پھر مار کر دوبارہ زندہ کر سکتا ہو ہے کوئی اس کے سوا اور کوئی ہے جو مار کر زندہ کرے جو سیدھے راستے کی رہنمائی کر سکتا ہو ایسا بھی ہے کوئی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا ان میں سے اکثر محض قیاس سے کام لے رہے ہیں اندازے لگائے ہوئے بس قرآن کسی انسان کا بنایا ہوا گھڑا ہوا نہیں ہے یہ جو بار بار بول رہے ہیں کہ انسان نے بنایا ہے نبی نے خود اپنے طرف سے گھڑا ہے تو بتایا گیا ہے کہ قرآن گھڑی ہوئی چیز نہیں ہے بلکہ یہ جو قرآن ہے وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے انسان نے اگر بنایا تو تم سب مل کے ایک صورت بناؤ ایک صورت سے چھوٹی صورت تین آیتوں والی کم از کم وہ لے کے آؤ یہ لوگ ایک ایسی بات کا انکار کر رہے جس کا ان کو کچھ پتہ نہیں ہے یہ اس ظلم اور شرک کی سزا ضرور بھگتیں گے ایک دن آنے والا ہے جب بھگتنے والے کوئی چھوڑا نہیں جائے گا پھر رکو نمبر فائیو ہے آیات نمبر فورٹی ون سے لے کے ففٹی فور تک جس میں منکروں یعنی انکار کرنے والوں پر عذاب الہی یعنی رسولوں کا جو انکار کرنے والے ہیں ان پہ عذاب الہی آئے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے تو کہہ دیجئے تم اپنا کام کرو میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں یہ دائی کا کام ہونا چاہیے کسی کے پیچھے نہیں پڑنا ہے ہر ایک کو کنوے کرنا ہے میسج بتا دینا ہے اور پھر اس کے بعد وہ نہیں مانتا تو برا بھی نہیں مانے اللہ دیکھ لے گا اپنا کام کرتے رہیں میں نے تو فرض اپنا پورا کر دیا میں اس سے بری ہوں جو کچھ تم کرتے ہو اگر تم نہیں کرنا چاہتے ہو جو اللہ نے کہا ہے تو پھر میں تو ذمہ دار نہیں ہوں یہ تعصب کرنے والے لوگ آپ کی طرف کان تو لگاتے ہیں مگر سمجھنا نہیں چاہتے محفلوں میں بھی آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن انسونی باہر جب آتے تھے محفل سے تو پوچھتے ہو کیا کہہ رہے تھے دھیان نہیں تھا اس لیے جب بھی قرآن کی اسٹڈی کریں قرآن کی محفلوں میں رہے تو غور سے سنا کرے ورنہ ایسے لوگوں کی طرح ہو جائیں گے تو کان لگاتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں تو ان بہروں کو آپ کیسے سنائیں گے حالانکہ کان ہیں سننے چاہیے تھے سمجھنے چاہیے تھے یہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں مگر دل کے اندھوں کو کیا آپ دکھا سکتے ہیں دکھا کے کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن پھر بھی دکھانا ہے ہمیں اللہ ظلم نہیں کرتا یہ خود ظالم ہے خود اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ویسے بھی گناہ کرتے تو کیا کرتے ہیں خود ظلم کر رہے ہیں کل جب یہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ وہ سب خسارے میں گھاٹے میں ابھی جو اتنا اچھل کود کر رہے ہیں نا کل پتہ چلے گا اللہ سبھی کو اکٹھا کرے گا تو انہیں لگے گا جیسے وہ صرف دن کی ایک گھڑی دنیا میں رہیں ایسا لگے گا ہر ایک کو لگے گا ارے اتنی جلدی جانے کا دن آ گیا ہاں قیامت کا دن موت کا دن جو موت کا دن رہتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ویری شارٹ ایسا لگتا ہے کہ ابھی ہم دنیا میں آئے ابھی کچھ کیا ہی نہیں دنیا میں ہم کچھ دن کے لیے کچھ لمحے کے لیے رہیں کسی نے مثال بھی دیے فار ایگزامپل آپ ریلوے اسٹیشن پہ ہوتے ہو یا چلے ایئرپورٹ پہ ہوتے ہو یا بس اسٹاپ پہ ہوتے تو کیا ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں آپ کہاں جانے والے ہیں اچھا اچھا آپ کہاں جانے والے ہیں بات چیت کرتے ہیں ہاں ایک دوسرے سے اور جیسے ہی ٹرین آ جائے یا پلین آ جائے جو اپنے اس میں بھاگ جاتا ہے وہ دیکھتا بھی نہیں کون میرے ساتھ بات کر رہا تھا یہ زندگی جسٹ آئے چلے گئے اور ایسے چلے گئے کہ واپس وہ لوٹ کے نہیں آئے ایسی انہوں نے ایک مثال دی تھی تو بہرحال یہ جو ساری مثالیں آپ غور کریں تو ویسے بھی یہ دنیا ہم دیکھیں نا تو بہت شارٹ ٹائم کے لیے ہیں ابھی آپ سوچیں کہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے یہ بچپنا تو ابھی گیا ہاں تھوڑے دن ہی ہو گئے بہت کبھی کبھی کم لگتا ہے ایسا لگتا ہے ابھی ابھی یہ چیز ہوئی تو یہ ویسے بھی جب انسان مرتا ہے تو اس کو بھی ایسا لگے گا کہ بہت شارٹ ٹائم ہے ویسے بھی کتنے بھی سال جی ساڑھے نو سو سال جی ہے نا نو علیہ السلام آخر وہ بھی چلے گئے اس دنیا سے کوئی رہنے نہیں ہے تو سب کو جانا ہے شارٹ ٹائم ہے زیادہ سے زیادہ ہمیں اچھے اعمال کرنے ہیں تاکہ وہاں پر اچھا ریزلٹ ملے پھر آگے فرمایا جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کا کوئی حصہ ہم آپ کی موجودگی میں انہیں دکھا دیں یعنی آپ وسلم کی موجودگی میں بھی کچھ چیزیں ہوئی تھی نا جسے میدان جنگ میں شکست ملتی رہی بار بار اور مکہ میں بھی سالی ہوئی تھی آپ وسلم کے زمانے میں لیکن پھر بھی آپ وسلم نے مدد کی تھی ان کی تو دیکھیے اتنے رحم دل تھے آپ وسلم کے یہ دشمنوں کو بھی انہوں نے مدد کی کھانا وغیرہ بھیج کے پھر اسلام کا غلبہ ہی ان کے لیے بہت بڑا عذاب تھا تو یہ بھی آپ وسلم کے زمانے میں انہوں نے دیکھ لیا ان کافروں نے یا آپ کے بعد بھی کچھ مزہ چکھا ہے جیسے کئی ملکوں کو مسلمانوں نے فتح کیا تھا وہ بھی ان کے لیے عذاب تھا مسلمان کو غلبہ مل رہا تھا کئی ایک ملک فتح کیے گئے عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پھر عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو یہ ساری کامیابی ملتے رہی تو ان کے لیے وہ عذاب تھا بہرحال ان کو آنا ہمارے ہی پاس ہے اللہ ہی کے پاس واپس لوٹنا ہے یہ نہ بھولے وہ جب بھی کسی قوم نے رسول کا انکار کیا تو منکروں کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ کیا گیا جو انکار کرنے والے تھے ان کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ اللہ نے کیا اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ عذاب کی وعید کب پوری ہوگی یہ جو بار بار تم بول رہے ہو عذاب آئے گا تمہارے اوپر عذاب آئے گا کب آئے گا ایسے مذاق اڑاتے ہیں لوگ آپ کہہ دیں نفع اور نقصان میرے بس میں نہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں عذاب کی گھڑی آگے پیچھے نہیں ہوگی وہ اپنے وقت پر ہی آئے گی جب آنا ہے تب ہی آئے گی اللہ اسے کبھی بھی نہیں بھیجتا اس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے ورنہ قیامت ابھی ہی آ جاتی سب کو ختم کیا جاتا سب کا حساب ہو جاتا لیکن محلت دیوی ہے ایک وقت مقرر ہر چیز کا وقت مقرر ہے اگر یہ جلدی مچا رہے ہیں تو ان سے پوچھئے کہ اللہ کے عذاب کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے کیا سامان تیار کر رکھا ہے یہ جو اتنی جلدائی اچھل کود کرے کیا کب آئے گا کب آئے گا کچھ تیاری ہے کیا ان کی جواب دینے کی تیاری ہے تو یہ کیوں اتنا پوچھ رہے ہیں اس وقت جب عذاب آ جائے گا تو ان کا ایمان لانا بے فائدہ ہوگا تب ایمان لا کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ویسے بھی ان کا عذاب کب شروع ہوتا ہے قیامت تو چھوڑو قیامت تو آئے گی لیکن جب موت آتی ہے وہ بھی ایک ان کے لیے عذاب ہی ہوتا ہے کیونکہ فرشتے جان لے رہے ہوتے ہیں ان کی جان نکال رہے ہوتے ہیں اور بے دردی سے نکال رہے ہوتے ہیں اس وقت تم ساری جو چیزیں زمین میں ہیں اس کو بدلے میں دے کر بھی بچ نہیں سکو گے جتنی چیزیں ہیں دو اور کہو کہ اللہ مجھے بچا لے نہیں بچ سکو گے پھر رکو نمبر سکس ہے آیات نمبر 55 سے لے کے سکسٹی تک جس میں بتایا گیا ہے کہ قرآن ہدایت اور شفا بن کر آیا ہے اے لوگوں یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور ان بیماریوں کی شفا جو سینوں میں ہیں آ گئی ہے تو قرآن میں آپ دیکھیں دو چیزوں کو شفا کہا گیا ہے ایک تو شہد کو اور دوسرا قرآن کو یہ شفا ہے اب اس کا جو لنک ہے پہلی آیت سے دیکھیں یہ جو عذاب کب آئے گا عذاب کب آئے گا جو ہم نے پہلے رکو میں دیکھے اس سے پہلے والے تو اس کا ایک لنک ہے اس کے اندر کہ آخر یہ اپنے اوپر عذاب بلانے کی کیوں پیچھے پڑے کیوں بار بار پوچھ رہے عذاب کب آئے گا عذاب کب آئے گا اللہ کی اس عظیب نعمت کو قبول کیوں نہیں کرتے جو اللہ نے دی ہے جو قرآن کی صورت میں نازل ہوئی ہے تو اس کو قبول کرے اس پہ چلے اس میں ہدایت کی باتیں ہیں اور اس میں شفا ہے سب کے لیے شفا ہے ہاں؟ شہد اور قرآن کو ویسے بھی شفا کہا گیا ہے شہد کیا کرتا ہے اب یہ شہد کا اس میں نہیں ہے لیکن دوسری سرا میں آتی ہے شہد بدن کو درست کرتی ہے بدن کو درست کرتی ہے یعنی باڈی جو ہوتی ہے جسم جو ہوتا ہے اس کو درست کرتی ہے اور قرآن جو ہے وہ دل کو درست کرتا ہے اور ساتھ ساتھ بدن کو بھی درست کرتا ہے آپ نے کئی قصے سنے ہوں گے کہ بیماری تھی کینسر تھا یہ تھا وہ تھا کئی کئی بیماریاں تھیں لیکن قرآن سن کے قرآن پڑھ کے اس کی ساری بیماریاں غائب ہو گئیں ہاں؟ تو قرآن شفا ہے یہ صرف روحانی کے لیے نہیں بلکہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے تو زیادہ سے زیادہ قرآن سے جڑے رہیں اس کو سمجھے سیکھے اس کو پڑھے تو ہم دم وغیرہ کرنے کے لیے کیا یوز کرتے ہیں قرآن یوز کرتے ہیں نا تو وہ شفا کیسے ہاں اس طرح شفا ہے اور جو قرآن سے نصیحت حاصل کرے اسے غم اور پریشانیوں سے شفا حاصل ہوتی ہیں یعنی اگر اسے غم اور پریشانیاں لاحق ہو گئی ہیں تو اس کا علاج کس سے کیا جائے قرآن سے غم بھی دور ہوگا پریشانیاں بھی دور ہوں گی کیونکہ وہ قرآن سے جڑا ہوا ہے یہ قرآن ہدایت ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے صرف ثواب کمانے یا شیلف میں رکھنے برکتیں حاصل کرنے کی نہیں بلکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے رحمت ہے مومنوں کے لیے مومنوں کے لیے رحمت ہے سب کے لیے نہیں کیونکہ وہ پڑھتے ہیں اس پہ غور و فکر کرتے ہیں اس لیے اللہ رحم کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ کہہ دو یہ قرآن اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ خوش ہو قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے خوش ہو جائیں منہ ٹیڑھا نہیں کریں یا بورنگ محسوس نہیں کریں سستی سے نہیں پڑھیں یا سیکھیں خوش ہو جائیں ایکٹیو ہو جائیں یہ ان چیزوں سے بہت بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں قرآن پڑھتے پڑھاتے کیوں نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں رہتا کچھ اور چیزیں کرنی ہوتی ہیں کچھ اور چیزیں جمع کرنی ہوتی ہیں دنیا کی چیزیں یہ جو دنیا کی چیزیں جو جمع کرے اس سے بہتر ہے کہ تم قرآن کی رحمت سے خوش ہو جاؤ یہ جو رحمت فضل ملا ہے اللہ کا اس سے خوش ہو جاؤ اس کو پڑھو سمجھو اور عمل کرو پھر آگے فرمایا اپنی طرف سے اللہ کے رزق کو حلال اور حرام ٹھہرانے والے ڈرے حلال کو حلال کہیں حرام کو حرام کہیں حلال کو حرام نہیں کہیں یا حرام کو حلال نہیں کہے کیوں ڈرے ایسے لوگ کہ کل اللہ کے حضور کیا منہ دکھائیں گے کہ انہوں نے خود اپنی طرف سے گھڑ لیا اللہ پکڑے گا یاد رکھے ایسے لوگوں کو تو اس بات سے ڈرنا چاہیے اللہ تو لوگوں پر مہربان ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے بہت نا شکر ہے کوئی چیز ملی تو الحمدللہ بھی کہا کریں شکرانہ سجدہ بھی کیا کریں پھر رکو نمبر سیون ہے آیات نمبر سکسٹی ون سے لے کے سیونٹی تک اس میں اولیاء اللہ کو انعامات الہی جو ملتی ہے اس کے بارے میں آتا ہے اچھا اولیاء اللہ اللہ کے ولی اللہ کے دوست کو انبیاء نبی سارے رسول صحابہ نیک لوگ یہ اولیاء اللہ ہیں ہم ان کو مانتے ہیں ان سے مانگتے نہیں ہیں مانگنے میں اور ماننے میں فرق ہے ہم مانتے ہیں لیکن ان سے مانگتے نہیں ہیں مانگتے ہم اللہ سے ہیں یہ فرق ہے جو لوگ ولی کہہ کے اس سے مانگنا شروع کرتے ہیں یاد رکھے ہم مانتے ہیں مانگتے نہیں یہ فرق یاد رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو تسلی دی گئی کہ اللہ ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہے تمہیں دیکھ رہا ہے ہر وقت دیکھ رہا ہے کیا کر رہے کیا نہیں کر رہے جسٹر تک دیکھ رہا ہے کیا نیت ہے وہ بھی اللہ کو پتہ ہے ہر وقت اللہ دیکھ رہا ہے اللہ کے دوست یعنی اولیاء اللہ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا انہیں نہ ہی خوف ہے نہ ہی غم ہے آگے بتایا گیا کہ اللہ کا کوئی ولی کیسے بنتا ہے بننا ہے کسی کو ولی اللہ کا تو یہ کام کریں دیکھیں کیا کریں گے تو آپ بھی ولی بن سکتے ہیں اللہ زین آمنو و کانو یہ کرنے والے جو لوگ ایمان لائے اور تقوی اختیار کریں تو وہ ولی بنتے ہیں ایمان اور تقوی کے ذریعے ولی بنا جا سکتا ہے ایسے لوگ ولی بنتے ہیں ہمارے یہاں تو جادوگروں کو بھی ولی بنا دیتے ہیں ان کی درگاہیں بنی ہوئی ہیں جب معلوم کیے یہ درگاہ کس کی ہے تو بعد میں ابھی جو نیو جنریشن ان کو پتہ ہی نہیں کسی نیو جنریشن نے پوچھنا چاہا کیونکہ وہ بھی جاتا تھا اس درگاہ پہ تو اسے معلوم کرنا تو ہے کون کس کی درگاہ ہے تو بعد میں اسے پتہ چلا جس کی درگاہ پہ جا رہا ہے وہ جادوگر پکا جادوگر تھا اس کی درگاہ بنائی گئی اور پتہ ہے درگاہ زیادہ تر بناتے کیوں ہیں کسی کے خواب میں آ جاتا ہے شیطان اور بولتا ہے کہ درگاہ بناؤ ورنہ تمہارا برا ہوگا یا کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں تو وہ جا کے درگاہ بناتے ہیں یہ بھی ایک ریزن ہوتا ہے ان کے بنانے کا دھمکیاں کیونکہ شیطان سے ڈرتے اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں تو ایمان اور تقوا یہ بنائے گا ولی دنیا اور آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو اللہ کے دوست ہیں ولی ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری بھلے ہی وہ ایسے لگتے ہیں کہ غم میں ہیں لیکن ان کا جو دل ہے نا مطمئن ہوتا ہے ہمیشہ سیٹسفائڈ راضی رہتا ہے سکون رہتا ہے ان کے دلوں میں اس لیے ایمان اور تقوے کو پکڑ کے رکھو پھر آگے فرمایا جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کی پوجا کرتے ہیں وہ صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور قیاس آرائیوں سے کام لیتے ہیں اسپیکولیٹ کرتے ہیں اندازے لگاتے ہیں کہ یہ ایسا اس لیے یہی خدا ہو سکتا ہے اس کے ذریعے ہمیں اتنا اتنا فائدہ ہو رہا ہے جو مخلوق ہے اس کو کیوں خدا بنائے ہوئے اس سے ہمیں دودھ ملتا ہے تو دودھ فائدے کی چیزیں نا ارے ایسے کئی چیزیں جو ہمیں فائدہ دے رہی ہیں تو یہی چیز آپ کو دکھی یہ تو مخلوق ہے کہ اس کی پوجا کر رہے ہیں یاد رکھو رات اور دن سب اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اولاد سے بے نیاز ہے جو لوگ بولتے ہیں کہ اولاد رکھتا ہے نوز بلّہ نوز بلّہ یہ تو بڑی گالی دے رہا ہے اللہ کو اللہ پر بہتان لگانے والوں تمہارے پاس اللہ کے اولاد ہونے کی کوئی دلیل ہے جو تم بول رہے ہو اللہ اولاد رکھتا ہے کوئی دلیل تمہارے پاس پروف لاؤ تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ایسی بات کر کے دنیا کا کچھ فائدہ اٹھا کر جب تم ہمارے پاس لوٹو گے کیونکہ ایک ٹائم رہے گا تب واپس جانا بھی ہے یہ دنیا میں پرماننٹ رہنے نہیں آئے سب کا لکھا ہوا ہے اتنے دن جیسے وزٹ ویزا پہ جاتے ہیں کسی کنٹری میں تو اتنے دن ہی رہ کے واپس آنا پڑتا ہے نہیں تو فائن لگتا ہے یہاں تو ویسے بھی رہ سکتے لیکن وہاں نہیں اسی وقت جانا ہے ترنت فوراً جانا ہے کوئی ایکسٹینشن نہیں ہو سکتا اور نہ ہی فائن دے کے اور بڑھا سکتے ہیں تو دنیا کا فائدہ اٹھا لو ایک دن واپس اللہ ہی کے پاس جانا ہے تو اس شرک کی سزا پاؤ گے جو تم شرک کر رہے ہو پھر رکو نمبر ایٹ ہے آیت نمبر سیونٹی ون سے لے کے ایٹی ٹو تک جس میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے بارے میں آتا ہے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے فرمایا اگر تمہیں میری باتیں میری نصیحتیں اور میرا وجود اچھا نہیں لگتا تو یاد رکھو میرا بھروسہ اللہ پر ہے میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں جاؤ اور میرے خلاف جو کر سکتے کر گزرو تمہیں جو کرنا ہے کرو میں اپنا کام روکنے والا نہیں مجھے جو کام دیا ہے میں کرتے رہوں گا میں تم سے کچھ نہیں مانگتا مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے میں کچھ ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتا تم سے کہ مجھے کچھ چاہیے اس لیے میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے میں صرف اللہ کا فرما بردار ہوں اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں سیک آف اللہ کر رہا ہوں لوگوں نے حضرت نو علیہ السلام کی بات نہ مانی ہم نے نو علیہ السلام کے دشمنوں کو غرق کر دیا اور نو علیہ السلام کو ساتھیوں سمیت بچا لیا تو نیک لوگ جو رہیں گے وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہی رہیں گے نا کہتے کہ کچھ اسی لوگوں نے ہی ایمان لائے تھے حالانکہ نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تک دعوت دی تھی ساڑھے نو سو سال اور اس میں کتنے لوگ ایمان لائے صرف اسی ہم کہتے ہیں میجورٹی ونس میجورٹی ونس نے صحیح نہیں ہے تو لوگوں کو جو میجورٹی اس کو نہیں دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن حدیث کیا کہہ رہی ہے نو علیہ السلام کے بعد کئی پیغمبر آئے مگر ان کے رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیے جھٹلاتے رہے اس لیے مہر لگ گئی ان کے بدماشیوں کی وجہ سے ایسے نہیں مہر لگی ہوئی تھی انہوں نے پیغمبروں کی کوئی بات نہ مانی پھر ہم نے موسا علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا دعوت کا کام کرنے کے لیے وہ جھٹ سے بولا تم تو جادوگر ہو اب جب معجزے دیکھا تو بولتے یہ تو جادوگری ہے موسا علیہ السلام نے فرمایا یہ حق ہے جادوگری نہیں ہے جادوگر حق کے مقابلے میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے فرونیوں نے کہا تو ہمارے باپ دادا کے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے ہمیں اپنی سلطنت قائم کرنا چاہتا ہے تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے سلطنت سے ہٹا دے خود بادشاہ بن جائیں اور جو ہمارے باپ دادا کا راستہ تھا اس سے بھی ہٹائیں ان کے دین پر ہیں ہم ہم تیرے مقابلے میں جادوگروں کو لائیں گے کمپٹیشن ہوں گا بھی جادوگر آئے مسا علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا کہ اللہ جلد ہی تمہارا یہ جادو باطل کر دے گا اللہ حق کو اپنے کلمات کے ساتھ ثابت کرتا ہے اگرچہ مجرم لوگ پسند ہی نہ کریں اس کو ناپسند پسند تو بھی اللہ جو اپنے حق کے کلمات ہے اس کو ثابت کر کے ہی رہتا ہے پھر رکن نمبر نائن ہے آیات نمبر ایٹی تھری سے لے کے نائنٹی ٹو تک جس میں فرعون اور فرونیوں کا جو انجام ہوا ہے اس کے بارے میں آتا ہے حضرت موسا علیہ السلام کو ان کی قوم کے چند نوجوان کے سوا کسی نے نہ مانا ویسے بھی دیکھیں نوجوان جو رہتے ہیں ینگ ایج والے وہ پھر بھی جلدی مان لیتے ہیں جو بوڑھے ہوتے ہیں نا کو سمجھانا تھوڑا مشکل ہی رہتا ہے کیونکہ وہ پہلے سے ہی اپنے باپ دادا کے دین پہ رہتے ہیں اور اتنے سال سے انہوں نے شرک بدعت یہ ساری کی ہوتی ہیں سخت قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو ذرا مشکل ہوتا ہے بوڑھوں کو سمجھانا لیکن پھر بھی جوان سمجھ جاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام پہ جو ایمان لائے تھے ان میں اکثر لوگ نوجوان ہی تھے فرعون کا ملک پر بڑا غلبہ تھا یہ جو فسادی فرعون تھا اس نے کنٹرول کیا ہوا تھا ملک کو اور کتنے ملک ایک ملک ایجپٹ مصر کو پھر بھی اتنا بڑا تکبر کرتا تھا اور اپنے آپ کو رب کہتا تھا ایسا نہیں کہ پوری دنیا اس کے ہاتھ میں تھی اس کے کنٹرول میں تھی ایک ایجپٹ کی وجہ سے اتنا اکڑ گیا تھا لوگ فرون سے اور اس کے سرداروں سے ڈرتے تھے اس لیے بھی وہ ایمان نہیں لانا چاہتے تھے حالانکہ کتنے لوگوں نے دیکھ لیا کہ سچائی کیا ہے لیکن پھر بھی فرعون سے ڈر کے یا اس کے سرداروں سے ڈر کے ایمان نہیں لائے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم میں ایمان ہے تو اللہ پر بھروسہ کرو توکل کرو تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی بنی اسرائیل انہوں نے کہا ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا اے ہمارے رب تو ہمیں ظالم قوم کے ہاتھوں آزمائش میں نہ ڈال اور تو ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ کافر قوم سے نجات دے یہ دعا کی انہوں نے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا موسا علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا اے اللہ فرون اور اس کی قوم کو تکبر ہے اپنے مال و دولت پہ یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر کے رہیں گے تو فرونیوں کو ملیا میٹ کر دے ان کو تباہ کر دے اللہ بدعا کی موسیٰ علیہ السلام نے کتنی بار انہوں نے دعویٰ کا کام کیا کئی ایک مشکلات آئی اس میں وہ فرعون کہتا تھا کہ چلے تمہارے اللہ سے دعا کرے اگر وہ ٹل جائے گی مصیبت پھر ہم ایمان بھی لائیں گے اور پھر تمہارے قیدیوں کو بھی تمہارے لوگوں کو بھی ورنہ اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے لیکن پھر سے ویسے ہی کرنے لگتے ہیں تو ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتار دیا پھر ان نے سمندر میں اسرائیلیوں کا پیچھا کیا جب دیکھے ارے یہ سب کہاں چلے گئے کوئی نہیں نظر آ رہا ہے تو پیچھا کیا مصع علیہ السلام اور علیہ السلام کی قوم پار کر گئی تب وہ سمندر جو پانی جو تھا وہ زمین تھی اس کو زمین بنا دیا گیا تھا لیکن جیسے ہی جو فرونی تھے وہ آدھے پر آ گئے سمندر کے اندر تو وہ پھر سے سمندر بن گیا یعنی وہ لگ رہا تھا زمین ہے پھر بیچ میں ہی اس کو پھر سے سمندر بنا دیا گیا اور یہ سارے ڈوب گئے فرون جب ڈوب رہا تھا تب بولنے لگا کہ میں ایمان لایا اس اللہ پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اس پر میں بھی ایمان لایا کیونکہ خود کو رب کہتا تھا نا تو آپ اس نے بھی یہی بات کیا کہ دیکھو بنی اسرائیل جو جس کو رب مانتے اس پہ میں ایمان لایا ہوں اللہ نے فرمایا کیا اب ایمان لایا ہے یہ وقت ہے لانے کا فرشتے نظر آنے کے بعد عذاب دیکھنے کے بعد اب ماننے سے کیا حاصل کچھ نہیں ملے گا فرشتے نظر آئے نا اب نہیں معافی نہیں ملے گی ہم تجھے اور تیرے بدن کو پیچھے آنے والوں کے لیے برت کا سامان بنائیں گے سبحان اللہ ایک بہت اچھا مفسر نے تبصرہ کیا ہوا ہے کہ جو کوئی اللہ کی آیت کا رد کر دے نا تو اللہ اس کو آیت بنا دیتا ہے اللہ اس کو نشانی بنا دیتا ہے تو یہ نشانی ہے اللہ کی آیت کا انکار کرتے ہو اللہ کی نشانی کا انکار کرتے ہو تم کو میں سب کے لیے آیت بنا دوں گا نشانی بنا دوں گا بہت ہی اچھا تبصرہ تھا بہرحال آج بھی فرون کی لاش عبرت کے لیے موجود ہے اور جب تک اللہ چاہے گا ویسے ہی رہے گی اللہ نے ویسے ہی پریزرو کر کے رکھا ہوا تھا عبرت لینے کے لیے بہت سارے لوگ جاتے ہیں وہاں پر لیکن عبرت نہیں لیتے صرف سیر تفریح کر کے آ جاتے ہیں فوٹو کھینچوا کے ویڈیو بنا کے صرف ایسے ہی شوق سے جاتے ہیں اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہے یہ نشانی ہے دیکھو عبرت حاصل کرو پھر رکو نمبر ٹین ہے آیات نمبر نائنٹی تھری سے لے کے ون ہنڈریڈ تھری تک جس میں عذاب الہی ٹلنے والا نہیں اور یونس علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے یہیں پہ یون علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اسی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ یونس ہے ہم نے پھر بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانہ دیا انہیں پاکیزہ رزق دیا لیکن انہوں نے ہدایت آ جانے کے بعد پھر اختلاف پیدا کر کے حقیقت گم کر دی دیکھیں حقیقت کب گم ہوتی ہے جب انسان اختلافات میں ہی لگ جاتا ہے ڈفرینس آف اوپینین یہ ہے یہ ہے یہ ہے اوکے ڈفرینس آف اوپینین جیسے فک وغیرہ میں ہوتے ہیں تو اسی میں مت الگ ہو اس سے پرابلم ہوگا حقیقت گم ہو جائے گی جو کہا گیا وہ کام نہیں کر رہے ہو نہیں کرنے کہا گیا وہ کرنا شروع کر دیے اب جب کوئی بھی ادارہ قائم کرتے ہیں تو آپس میں ہی لڑنا شروع کر دیتے ہیں تو کیسے آگے کام کرو گے اب ان کے اختلافات کے فیصلے جو ہے وہ قیامت کے دن ہوں گے کہ تم نے کیا کیا سب کے فیصلے ہونے والے پھر مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ مخالفین کی مخالفت تم کو اس کتاب کے بارے میں کسی شک میں نہ ڈالے کیونکہ یہ بہت شک میں ڈالتے تھے دیکھو ایسا کیوں ہے ویسا کیوں ہے یہ جو کتاب ہے بالکل حق ہے اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے انصاف پسند اہل کتاب اس کے حق ہونے کی گواہی دیتے ہیں تو انصاف والے وہ بولتے ہیں یہ صحیح ہے کتاب اور کئی ایک لوگوں سے ہم نے سنے بھی ایک کالج کی لڑکی ہے ہے لا کر رہی مجھے بول رہی ہے کہ ہمارے ایک ٹیچر ہیں نان مسلم ہے تو سائیکولوجی میں ان کا بہت زیادہ دھیان رہتا ہے پہلے تو انہوں نے کچھ چیزیں بولی پازیٹیو تھنکنگ نگیٹیو تھنکنگ اور پھر اس کے بعد پیسیمسٹک آپٹیمسٹک وہ ساری چیزیں بتا رہے تھے اور پھر اس کے بعد انہوں نے بولے کہ ایک بار قرآن پڑھ لو یعنی انہوں نے قرآن پڑھا ہے شاید تو ایک بار قرآن پڑھ لو اس سے دماغ چینج ہو جاتا ہے کہ جہاں پر ڈرایا گیا وہاں پر خوشخبری بھی دی گئی تو ان کو بہت اچھی یہ بات لگی قرآن کے اندر تو یہ نان مسلم حالانکہ اسلام لائے بھی نہیں ابھی تک نہیں لائے تو دیکھیے نان مسلم بھی جو انصاف پسند ہوتے ہیں وہ بھی اس کے حق کے گواہی دیتے کہ یہ صحیح ہے اس میں کوئی غلط چیز نہیں ہے بہرحال جن کے بارے میں حکم الہی ہو چکا ہے یعنی عذاب کا حکم آلریڈی ہو چکا ہے وہ جب تک فیصلہ کن عذاب نہ دیکھ لے ایمان لانے والے نہیں ہیں لیکن اس وقت جب ایمان لائیں گے کیا فائدے کا کچھ بھی فائدے کا نہیں ہے پھر آگے فرمایا پھر کیوں نہ ہوئی کوئی بستی ایسی کہ وہ عذاب دیکھ کر ایمان لے آئے انہوں نے عذاب کے سائنس نشانی دیکھ کے کیوں نہیں ایمان لائے اگر ایمان لاتے تو وہ نفع دیتا نا بن جاتے تھے یہ سوائے قوم یونس کے جب انہوں نے عذاب کے نشانی دیکھ لی تب ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے دنیائی زندگی میں جو ذلت کا عذاب تھا وہ ٹال دیا اور ایک مقررہ وقت تک انہیں اس میں فائدہ اٹھانے دے دیا یعنی جب تک ان کی موت نہیں آتی تب تک ان کو فائدہ اٹھانے دیا ان کو عذاب میں نہیں پکڑا اب دیکھیں یونس علیہ السلام کی قوم وہ نجات پا گئی حالانکہ وہ بھی آرگیو کرتی تھی یونس علیہ السلام سے تو ان کو بچایا گیا لیکن فرعون ڈوب گیا کیا بات ہے اس کی ایک وجہ علماء بولتے فرعون نے توبہ کی تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی لیکن یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ وہ اللہ نے قبول کی اس کا ریزن یہ بتاتے ہیں کیونکہ فرعون نے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا خود دیکھ لیا اس نے موت کا فرشتہ دیکھ لیا تب توبہ کیا لیکن یونس علیہ السلام کی قوم نے انہوں نے آنکھوں سے عذاب کو نہیں دیکھا یعنی موت کے فرشتے نہیں آئے تھے ان کے پاس اس سے پہلے انہوں نے صرف نشانی دیکھ لی عذاب کی نشانیاں ان کو دکھیں تب وہ توبہ کر لیے اسی لیے ان کی توبہ قبول کی گئی جب کوئی عذاب دیکھ لے نا یعنی فرشتہ دیکھ لے یا کوئی عذاب جو اللہ بھیجتا ہے اس کو دیکھ لے تو پھر اس کے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور کئی ایک سائن بتائی ہوئی ہے دوسری بھی کہ قیامت سے پہلے سورج جو ہے وہ مغرب سے نکلے گا تب بھی توبہ کا دروازہ بند کیا جائے گا تو یہ یاد رکھے کہ توبہ کا دروازہ کب تک کھلا رہتا ہے جب تک جان کنی کا وقت نہیں آتا اور عذاب انسان نہیں دیکھ لیتا تب تک نشانی دیکھتے ہی اگر کوئی توبہ کرتا ہے یعنی سمجھ میں آتا ہے کچھ ایسے آزمائش ہو جاتی تو پھر توبہ کر لے تو اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے صرف قوم یونس ایسی قوم ہے جو عذاب الہی کی زد میں آتے آتے بچ گئی آنے والی تھی لیکن بچ گئی ان پر عذاب آنے کو تھا کہ وہ لوگ ایمان لے آئے اور اللہ نے ان کو بچا لیا اگر اللہ زبردستی سب کو مسلمان بنانا چاہتا نا تو بنا دیتا لیکن یہ اللہ کا قاعدہ نہیں ہے اللہ نے چوائس دی ہوئی ہے تمہاری چوائس سے تم کرو چوائس انسان کو اور جنوں کو اگر اللہ تعالیٰ زبردستی مسلمان بنانا چاہتا تو سب کو ایک طریقے پر چلاتا پھر تو کوئی ٹیسٹ تھی نہیں آزمائش تھی نہیں پھر آزمائش کیسے ہوتی جیسے فرشتے ہیں ان کی تھوڑی آزمائش ہے ان کو تو چوائس دی ہوئی نہیں جس کو چوائس دی ہوئی ہوتی ہے اس کی آزمائش ہوتی جو لوگ اپنے دلوں پر بد کرداریوں کی نجاست کے ڈھیر جمع کر لیتے ہیں ان کے لیے کبھی بھی ایمان کی راہ نہیں کھلتی بدکاریوں پہ بدکاریاں بدکاریوں پہ بدکاریاں کرے ہی جا رہے کتنے بدکاریاں کرتے رہتے ہیں تو پھر کیسے ایمان کی راہ ان کے لیے کھلے گی ایسے لوگوں کے لیے ایمان کا راستہ نہیں کھلتا جو بار بار وہی غلطی کریں کیا یہ لوگ ان جیسے عذاب کے دنوں کا انتظار کرتے ہیں جو ان لوگوں پر آیا جو ان سے پہلے تھے کیا اسے ان لوگوں پہ بھی آ جائے وہ بھی انتظار میں ان سے کہہ دو اس گھڑی کا انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں تم انتظار کر رہے ہو نا عذاب آنے کا وہ ایک ٹائم دیا ہوا ہے اس وقت ہی آئے گا پھر رکو نمبر الیون ہے آیت نمبر 104 سے لے کے 109 تک اور یہ سورہ یونس کا لاسٹ رکو آتا ہے مخالفین کے لیے فیصلہ کن اعلان سورہ کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے مخالفین کے سامنے یہ فیصلہ کن اعلان ہو رہا ہے کہ اگر کسی کو میرے دین کے بارے میں شک ہے تو وہ سن لے کہ جن کو تم پوجتے ہو پوجا جن کی کرتے ہو میں ان کو نہیں پوجتا ان کے سامنے سجدہ نہیں کرتا ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو میں صرف اللہ واحد کی عبادت کروں گا نفع اور نقصان اللہ کے اختیار میں ہیں یہ جو عبادت کرتے وہ کیا سمجھتے یہ نفع دے گا دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا ہاں؟ اگر آخرت کو مانتے ہیں تو ورنہ اکثر لوگ دنیا کے لیے ہی کرتے ہیں تو یہ نہیں تمہیں نفع اور نقصان دے سکتا اگر وہ تکلیف یا نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا یعنی اللہ اگر چاہے کہ کسی کو نقصان پہنچے تو کوئی بھی نہیں ٹال سکتا ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ بھی نہیں ٹال سکتے کوئی نہیں ٹال سکتا اور اگر اللہ بھلائی یا نفع پہنچانا چاہے تو کوئی اسے رد نہیں کر سکتا وہ ہو کیا رہے گا خوب سن لو تمہارے پاس حق آ چکا ہے جو راہ ہدایت اختیار کرے گا اس کا نفع اسی کو پہنچے گا اور جو گمراہی کی راہ اختیار کرے گا اس کا انجام خود اسے بھگتنا ہوگا میں کسی کے ایمان اور کفر کا ذمہ دار نہیں ہوں ان ہمیں بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنا کام کریں اور پھر ان پہ چھوڑ دیں ان کو وان کریں ان کو خوشخبری بھی دیں اور ساتھ ساتھ ڈرائیں بھی کیا ایسا کریں گے تو یہ خوشخبری ایسا کریں گے تو یہ ڈراوا بھی ہے الحمد للہ رب العالمین یہاں پر ہماری سورہ یونس کمپلیٹ ہوگی اعوذ باللہ آؤز الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفلام فصلت من لدن حکیم خبیر الفلام را یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں پھر بال تفصیل بیان کی گئی ہیں اللہ حکمت والے خوب باخبر کی طرف سے سورہ ہود الیون نمبر آتی ہے گیارہ نمبر اس میں ٹین رکو ہے اور آیات ون ٹوینٹی تھری ہود ایک رسول کا نام ہے اور اس صورت میں قوم عاد اور اس کے رسول ہود کا ذکر آتا ہے اسی لیے پہچان کے طور پر اس سورے کا نام سورہ ہود ہے اس صورت کا جو موضوع ہے وہ منکرن حق سے خطاب جو انکار کرنے والے ہیں ان سے خطاب کیا گیا ہے ان سے بات کی گئی ہے اور توحید کی تلقین انہیں کی گئی ہے ساتھ ساتھ مشرقین عرب خاص طور پہ مخاطب ہیں اور اس صورت میں علیہ السلام سے لے کر موسا علیہ السلام تک جتنے انبیاء ہیں ان کی ہسٹری تاریخ شارٹ میں اور ان کے تعلیمات جو تھے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے رکو نمبر ون ہے آیات نمبر ون سے لے کے ایٹ تک اور اس رکو کا کنٹینیشن ہم انشاءاللہ اللہ بارہویں پارے میں دیکھیں گے جس میں دعوت حق کا خلاصہ اس کے بارے میں آتا ہے اس مبارک کتاب کی کوئی بات ایسی نہیں جو کمزور اور بے بنیاد ہو محکم ہے اس کی ساری آیات ہر بات کھول کر بیان کر دی گئی ہے پیغام حق یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو پورے قرآن میں جو مین لیسن ہے اہم سبق جو ہے وہ کیا ہے توحید کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو یہ مین لیسن ہے اہم سبق ہے یہ اور یہ جو سبق ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ سب کے لیے ہے کیونکہ اللہ ہی کا حق بنتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے کیونکہ پیدا بھی اسی نے کیا ہے نا اللہ کی عبادت کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیر و نذیر بن کر آئے ہیں تم اپنے رب سے بخشش مانگو اسی کی طرف رجوع کرو اللہ کی طرف اسی کی طرف پلٹو وہ تمہیں ایک مقررہ وقت تک اچھا سامان زندگی دے گا پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے اس دنیا میں تھوڑے دن رہنا ہے واپس اللہ کے پاس جانا ہے جہاں سے آئے وہاں جائیں گے تم اپنے سینوں کے بھید اس سے نہیں چھپا سکتے کہ تمہارے دلوں میں جو چیزیں ہیں نا چھپا کے رکھی ہوئی ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے وہ تو دلوں کے ہر راز سے باخبر ہے اسے پتہ ہے دل کے راز بھی جانتا ہے تو کس سے چھپاؤ گے الحمد للہ رب العالمین یہاں پر ہمارا گیارہواں پارا الیون جز کمپلیٹ ہو گیا الحمد للہ رب العالمین